الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولوا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

سامعین السلام علیکم حمد درود تو بعد ساجد دی دعا ہے قادر مطلق جلا جلال دی بارگاہ اندر ناچیز ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے خاندان دوستان سمیت آفیت و سعادت دارائ بخش گجرات شہر محلہ مقبول آباد اج دا روحانی جلسہ مسجد نائمیا فاروقیہ پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہوا ہے اللہ رب العالمین حق صدق اور ثواب دا الہام فرماوے مسجد انتظامیہ جنہوں نے باطل پرست لوگوں کی مخالفت اور انتہائی اور زور مزاحمت کے باوجود جلسہ کا اہتمام فرمایا ہے اور اس ضرورت اور دلیری نال کہ مسجد دے وڈے خادم بٹ صاحب تے سامنے انہیں کہہ رہے بھی ہر سال ہمیشہ اتنے جلسہ ادا ہوں رہے رہے گا اور میں بھی اپنا ایک اصول توڑیا ہے کہ داڑی مناو والے بندے میں نات نہیں پڑھ دیتی اج میں چپ رہا ہاں، اس وجہ کہ بٹ صاحب بھی دلیری کھڑے نے کہ گجرات پتہ نہیں کن بندے بٹ صاحب ورگلا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں پتہ نہیں کی کچھ کرت کرتے رہے ہیں کہ بٹ صاحب کسی پاس تلک پین لیکن تلکے نہیں میرے کو آ بیٹھے نے تو چار گل پہلو بٹ صاحب تلکیاں تلکیاں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نال جدو میری گل سمجھی اور میں حقائق اگے کھولن انہوں نے حق قبول ایک روشن دل عطا فرمایا ہے ان آخیا جی جو مرضی تھی بولو ٹھیک ہاں تھی بولو تو کھل کے بولو اصا سننا ہے حق بالکل سننا جو اتنا جرت کا کم لیا ہے تو میں بھی پھر جرت تو کم لے کے اپنے آپ کو کافی سبر چ لیا تو انہیں میرے سامنے نات پڑھ ہے میں اپنا ایک اصول پن دتا ہے اس واسطے کہ چلو بٹ صاحب اور گجرات کے اندر اصولوں کی بنیاد رکھی تو چلو جی میرے ایک اصول ٹوٹن شریعت مستفا دے پھر سہ اصول قائم ہو جاتے ہیں اور لوگ دین سن لیندے نے لے ایسے مسلے اسلام ضرور اجازت دینا میں جو بلاوا جو ڈراؤنا وا وہ سامنے اس لیے بیٹھا مزید آگے گئے تو سمیاں ڈرنیا گلیں سنو گے ہو سکتا ہے گجرات اج رات اجڑ جائے ہاں مکان ڈگ پی قیامت برپا ہو جائے اور جہے اتنے آن کے شام سویرے بٹ صاحب اگے روندے رہے ہیں وہاں کا رونا پٹنا پھر جڑا نا وہ پھر جا کے کس پہ بننے لگے کہ واقعی بھائی تو کوئی بلا ہے یار میں اتنے آن کے گل جب سنی ہے نا تو این گل میں کی ایک تے کپڑے اتارے گئے اور پورے گجرات شہر دے اندر ون سبنیا نگیا رنگ فوٹو تو پوسٹر لگے کھڑے نے انہوں کسے داڑی والے ہاتھ نہیں پایا کسی پگ والے ہاتھ نہیں پایا جن کے فضل احمد چشتی لکھا سی ان چیر کے لے گئے میں انہیں ظالم تو پوچھنا ظالموں کیا ہے جو کچھ باقی دا ہو رہا ہے وہ تے نزدیک شریعت دے مطابق سی شریعت دے خلاف ایک فضل احمد چشتی کپڑا لگا ہے اور کوئی لگا ایک میرا بہت بڑا ایپ سے جرم لگا انہوں کہ انہیں کپڑا دیتا دوسرا اس شہر گجرات کے اندر دو بندی بھی جلسہ کرتے ہیں وادی بھی کرتے ہیں شیے بھی کرتے ہیں مردائی بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے طبقے اتنے ہیں نیچری بھی ہیں ملحد بھی ہیں زندیق بھی ہیں بئیمان بھی ہیں مرتدین بھی ہیں ہر طرح کے بندے ہیں کنجر بھی ہونگے کمینے بھی ہونگے ہر طرف فلما چکلے سب کچھ ہر شہر کے اندر چلتا پیا لیکن یارو جڑے اتنے روکن آئے نے کیا کدی جا کے تو گستاخان کے جلسے بھی رکائے ضرورت اتنے ہی لکھائی کیا اللہ تعالی نبیاں پاکاں صحابہ اہل بیت اولیاء کرام امت مصطفیٰ دی عزت لٹن والے تے توہینا کرن والے تے جناب اے سارے جلسے کر سکتے ہیں تو میں تو نہ کبھی اللہ تعالی دی توہین کیتی ہے تو نہ کبھی نبیاں پاکاں دی کیتی ہے نہ صحابہ اہل بیت دی کیتی ہے نہ اولیاء دی کیتی ہے نہ کبھی کسی امت دی بےزتی کیتی مجرمہ بھی کرنا ہوں میں پوچھنا کیا ملوڈیا کی ملوڈیا کے پوپوں کی شیتانی لیڈر کی عزت خدا رسول نبیا صحابہ سب نال ود ان سارا دیا بےزتی توہین کوئی اپنے مقام سے رہ کے کی جائے میں صرف حق دی گل کراں تو کسے لیڈر تو کسے جناب بناوٹی مصنوعی رہبر کے خلاف اگر جاوے گل تو میں بے عزتی کرا اس ملا دی یا کسی لیڈر شیطانی دی تو باقی فرقے والے بےزتی کرن خدا رسول تے دین دی یہاں انہاں دے گستاخ دا جلسہ نہ ہوئے خدا رسول دے گستاخ دا جلسہ ہر تھان تے ہوئے خیر جنہ یہ قدم اٹھایا ہے انہوں کا حق بنتا سی کیوں کیوں ہے بت دے پجاری حق دے پجاری نہیں اس لیے شخصیت پرستی بت پرستی دے برابر چلتی پی کوئی کسی شخص نو خدا رسول دے برابر سمجھی کھڑا ہے کوئی کسی شیطان نو کوئی کسی ابلیس نو اور میرا یہ بن بنتا ہے کہ میں نو اللہ تعالی نے جو ہاتھ چ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم دے تفیل وہ باطل بتان تھلوڑن دی سوٹی دیتی ہے نا میں اپنی یہ سوٹی چلائی رکھا گا ان شاء اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ ایس وقت میرے فساد والی تقریر سننے واسطے کشمیر ضلع سیالکوٹ دینا جہلم کھاریاں لالا موسا اٹک تک دے بندے آئے بیٹھے ہیں جنہوں صرف ایو ہلا پہنچیے اتنے آتا پیا اشتہار چھاپا میں خلاف ہوں اشتہار لانت سمجھنا اشتہار چھاپن والے تو گلیاں چلا لانتی سمجھنا میں خدا رسول دا گستاخ سمجھنا نالیاں چروڑیاں دے اللہ رسول دے نام درود شریف نو رول رول کے خود کافر بن کے کافر تو بدتر بن کے مہاراج اپنی تکوں کی شہرت رچا پھر روپیے لے پھر میں تالا کے فضل یہ لانتی لانت بھیجنا اور ہو سکتا ہے جنہیں آن کے روکیا اسے وجہ روکیا ہوئے کہ انہیں آن کے گل کرنی ہے اچھا اس گند مل سا لیا آئیے نا ولہ ہو گال بلا امر ہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے میں آیا بیٹھا کام ہوا پہ تسا اشتہار جلسہ کر کے ویکو باقی کا بندے کٹھے ہوتے ہیں تو ایڈی دور دور تو ہوں یہ بغیر اشتہار کیا مطلب میں اللہ رسول دا ادب سکھایا ہے میں آخیا میرا نام بھاوے کوئی لوے بھاوے نہ لوے کوئی جلسہ سنن آئے کوئی نہ آئے اللہ رسول دا نام تو تھلے نہ جائے نا بزرگ لوگ فرما ماں ماں سو بارہ جنا بندہ کرے تو انہیں گنا گھٹ ہے پیو در سر چ روزانہ کھلے مارے انہیں گاہ گھٹ لیکن اللہ رسول دے نام مبارک بہت شریف اشتہارات گندیاں نالیاں دو لا چڑنے بڑ بڑ کے تھلے ڈیگنے یہاں کا گنا ود ہے اور ایسی ہے تھے اندر سارے پھنسے ہاں پیری ملا بھابی بھی شیے بھی بریلوی بھی سب جو رواج جو بن گیا ہے تو اس میں جو رواج ہے رواج نال دنیا چلتی پی ہے دین نہیں اور ساڈا دین رواجوں کے خلاف ہے کسرت رواج نال دین نہیں ہوں کسرت رواج کے اندر شر ہوں اور دین سراپا خیر ہوں کلیل من عباد یا شکور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں بار سورت میں جناب نو اس وقت موضوع ایک موضوع بڑا فکر انگیز ہے بہت معلوماتی موضوع ہے اپنی نوعیت کا منفرد اور پہلا موضوع ہے تو اس موضوع کدی خطاب سنیا ہی نہیں ہونا اور ایسا موضوع جس تو کوئی نس نہ سکے ہر دعوی خود ایک دلیل ہوئے اور دلیل ایسی ہوئے جی لاجواب دے کے و کرم نہ موضوع کا ہے نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان یہ پہلی بار موضوع بیان کرنے لگا میں پہلے میں ایک موضوع بیان کیتا ہے ضلع وہاڑی ضلع وہاڑی سنیوں کی نشانی اعلی حضرت کی زبانی اور آج بیان کرنا ہے نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان اس موضوع دلان کا مقصد کی پہلے نمبر سے مسلمانوں نیچری طبقے تباہ کرایا تباہ کیتا ہے اس فرقے کا تعارف کرانا تاکہ اس ملعون فرقے تو مسلمان بچ جان یہ تباہی ہونا سنو گے انہیں کی کیتا ہے تو صرف رکھا گیا نا بھابیاں دو بندیاں پیچھے تو تمہیں پت... یہ پتا ہے کہ صرف اگر ہیں بےمان تو وہی نہیں لیکن ہوں وہ نیچری جڑے ہیں نا وہ کوئی ایڈا خبیز تو ہے کہ انہاں اپنی شب روز محنت دے نال اج وادیاں دیوبندیاں نو بھی تا برا بنا چڈیا ہاں ہوں سب نال اتحاد ہے تا سب نال اتفاق ہے سب تنظیمہ تھوڑیاں ایک نے سب برا برا جے تھڈے مدرسے میں اتحاد مدار تنظیمات مدار سے ہو گئی ہے متحدہ مجلس عمل ہو گئی ہے بادشاہ کی کی پتہ نہیں ہوں ایک ہو گیا اس نیچری فرقے نے تھڈو یہود نسارا مجوس ہلو ہلود ہر کافر مذہب نال اتحاد کرا چڈیا میں وضاحت جناب اگے تھوڑے حوالے کرساں نیچری فرقہ ایک ایسا عجیب فرقہ ہے کہ اس دے اندر شیعہ بھی داخل ہویا ہے وابی بھی داخل ہویا ہے بریلوی بھی داخل ہویا ہے مرزائی بھی داخل ہویا ہے ہر فرقہ ادھر داخل ہویا ہے کیوں ہوا ہے کہ ایک فرقہ ایسا عجیب ہے کہ جڑا کسی فرقے نو برا نہیں آخر سوائے حق والے ہر کسی نو آ جاؤ جتھے کوئی یہودی مجوسی تک اندر ہر کسی یہ آدھے لا مذہب فرقہ لا مذہب جہا ہے انہیں پھر آپ ہی آخر بابا ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے آپ اپنی تھان سے ہر کوئی ٹھیک تا کر کے اندر ہر کسی تھان لبھی ہے نیچری فرقے یہ نیچری فرقہ ابلیس تو لے کے نا شیطان تو جن کفر جنیا منافقت جنیا دلالت گمراہیاں جنیا برائیاں تا وجود نا انہوں سارا کٹھا کرو نا تو نیچری فرقہ انہوں دا ارک ہے دا نچوڑ ہے کوئی ہر دل عزیز فرقہ ہے ہر دل عزیز یہ کوئی سمجھ نہیں لگی بھی گدڑ سنگھی ہے کہڑی کہ تھان تھر کسی طرح فرقے کٹھے نہیں ہوں پر نیچری پلیٹ فارم دے ان کٹھے ہوتے ہیں جی میں پٹیاں بھی خورنی تو بکری کٹیاں ہوا سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اور تسا میرے خطاب سن کے پریشان ہو سو تسا انج لگ سی کہ او نیچری فرقہ تو میرے اپنے گھر آیا کھڑا یہ کسی پٹیا نہیں نا کھڑا پٹان کی خاطر نہ پہاڑ جا چاہیے جگرا ہاں جی پوری دنیا تو دل موڑ کے اللہ رسول لال جوڑنا پہنتا کسی بھی نہیں رعایت لحاظ رکھنے کی بجائے صرف شریعت مد نظر رکھنا پہنتا یہ کام ہی ایڈا اور ادھر ہاتھ کسی پایا ہی نہیں ہاں جی یہ جنگ نہیں سی پورے زمانے تو نیچری جب اگے کھلنگ گے تمہیں پتا لگے گا باقی جنگ چشتی یہ تو ہر کسی جنگ ہے دوسرا میرا مقصد اس موضوع لان دیا تھی یہ ہے کہ مینو اہل سنت دے خلاف بول رہا ہے بٹ صاحب نو بھی آدھے رہے ہیں سنیا پڑتا ہے سنیا کے خلاف بولتا ہے اہل سنت کے خلاف بولتا ہے میں نے سنی نہیں تو میں چڑیا تو لیا اس بندے نو سامنے کہ جس بندے کی اک چکھ پا کے گل نہ ہو سکے ہاں جی امام احمد رضا بریلوی نو اگے لیا میں جو سہاگا ہے جو متحر پھیرنا امام اہل سنت کے حوالے نہ پھر میں چان کرا کے دیکھا تصا فیصلہ کرنا تو سنی کون ہاں۔ ہے توجہ ہے بھائی میں جہاں بیٹھا تو نشا تھوڑا وا ہاں۔ کنڈ پچھو آن کے آخنا بھی یہ جلسہ نہ ہو یہ مردہ کا کام تو نہیں یہ خیام جلسہ نہ ہو جی کسی نے ماہ لوڑے جی کسی نے سینے دل لے وہ سامنے آ کے لگ بیٹھے نہیں مان میں کسمیا پہ نہیں کوئی تک نہیں جلسہ نہ کرا دینا سر جڑے جڑے میرے میرے بیان نال مخالفت رکھتے ہیں میں آنا تھی تو لوگوں کے درا جلسے نہیں ہون دیندے آؤ جلو میں تمہوں اپنے در سے لے جانا میں جلسہ کرانا تھی بیان کرو عوام سنے میری مسجد اتوں میں بولوں گا عوام جن کے حق چ فیصلہ کر دیا گل سچی ہو سچا بھی تو نہ کر تو فلان نہ آوے نہ فلان ایک کوئی گل نہیں ہاں۔ ہاں۔ ارے باطل سے دبنے والا توجہ صحی اور سنو میں سنی انہوں سمجھنا جی کو اللہ تعالیٰ دے ولیا والا اللہ تعالیٰ ولیا فکیر والا عقیدہ تے ادب ہوئے سنیت دا معیار خالی یا رسول اللہ کہنا نہیں ایک شیعہ بھی خالی یارویں کی کھیر کھانا نہیں یہ بھابی بھی جی موقع لگے تو جان نہیں دیں یہ کوئی نشانی نہیں سنی ہونے دی سنی ہونے دی نشانی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی دے ولیاں والا عقیدہ تے ادب ہوے اور امام اہل سنت کا معیار ہوے نیچری نیچری سب کچھ کر لیں نے میں اگے راحت کرنا ہوں سنو نیچری لفظ نیچر تو بنے نیچر آدھے نو سائنسی ذہن رکھنے والا نیچری انہوں نیچری آخر نے جڑا نیچر تے طبیعت دے تابے ہوئے اپنا دین مذہب اوے رکھے جی میں سر سات ایک خلاصہ ہے اس عقیدے اور مذہب دا پیشوا قریب قریب زمانے سر سید احمد خان علی گڑی تھی ارب کے اندر آپ اپنے سر سید سن اتنے وقے اسے نظریات دے حمل یہاں باطل عقائد باطل نظریات کفریات دا مڈ اقل کہ جو دے اقل نے مننی ہے اقل چمنی یہاں دے وہ من لینی جیڑی اقل تو اتنے گل ہے بھاوے خدا دیے رسول دیے قرآن دیے جی مرضی انہوں مروڑ تروڑ کے غلط کر کر کے اقل کے پیچھے نہ لیا ہے اور بزرگ بلو فرما نے کہ جن کافر تباہ ہوئے نا یہ اقل کے پیچھے لگ کے تباہ ہوئے ہیں یہاں نبیا کی واحد کی اتباع نہیں کی اقل بھی اتباع کی اور جن جنت گئے ہیں وہ اقل کا پاسا چھڑ کے مہر اللہ تعالیٰ نے نبیا کی اتباع کر کے وہی کی پیروی کر کے انہیں جنت حاصل کی حق بھی پہچان ہے کہ واحد کے پیچھے اپنی اقل چلائے گا اور شیتان بھی پہچان ہے شیتانی لوگوں کی کہ وہی خدا نو اپنے گے پہلا نیچری ابلیس سی توجہ نہیں فرمائی گل سمجھو پہلا نیچری کون سی جب اللہ تعالی نے فرمایا اس جدول لے آدم آدم نو سجدہ کرو پہلا سائنسدان پہلا نیچری بڈھا بابا یہاں سارا کا بزرگ انہیں اپنی نیچر اور طبیعت وہ اقل اپنی اگے رکھ کے ریسرچ کی تھی کہنے لگا خلق تو خلق نہیں نار بنایا بنایا گارے میں بنایا اگ بچوں یہ ریسرچ تے اقل اپنی کر کر کے توڑ توڑ کے اتنے تک پہنچیا کہ آگ کا حق نہیں بنتا یہ کسی مٹی کو سجدہ کرے ہوں بنیا لانسی پہلا کافر پہلا وا سائنسدان ہر اللہ تعالی کے حکم واہج گے اپنی اقل نہیں انہیں آخیا سانو کی لگے جیڑی شاید چون پیدا کیتا ہی تیرا حکم آیا ہے آ لیا سا سچتا پتہ جس نے پہلے دن اللہ تعالی دے حکم سے وہاں دے اگے اپنی ریسرچ ماں بھی رکھی ہے وہ ابلیس ہے اور جنہیں اپنی عقل نو حکم خدا سے قربان کیتا ہے حضرت جبریل ہے سمجھ آ گئی نا کوئی میرا توجہ لال بولو سبحان اللہ سب کے جاوا تا کر کے کلندر اقبال ساڈا بول گیا تو سناوا چاہ اقبال فرماندہ ہے اکل ہے عشق بولتا نہیں یار دے حکم اگے اکل بول پہ ہوئی جی بچاری ماری ای جائی یہ صرف انہیں ہی رکھا سی کہ تو صرف چوکی دار کرنا لیکن کسی کسی سے ضرور کرنا ہی کہ تو پرا ہو جی جی گل ہوں آ جائے پھر اگلا سر نہ ڈاوی خدا کا نہ ہی کدھر بٹھا گول نہ کری قسم خدا بھی کر کے آنا بزرگا صوفیاء کرام اولیاء اعظام نے کتابیں لکھا ہے میں خلاصہ پہ پیش کرنا اور امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے فرمایا جن برباد ہوئے نے جہنمی بنے نے وہ اقل دے پیچھے چل کے بنے نے اور جن آباد ہوئے نے تو جنتی بنے نے وہ وہی دے پیچھے چل کے بنے نے اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا سی اس عقل کا کہ ساری گل دے اگے تنی سر چکانی یا جھک بس صرف اس امتحان کی خاطر اکل تن دیتی گئی اس واسطے نہیں دیتی گئی کہ تو چپ کے لیا اس واسطے دیتی گئی ہے کہ ازمان ہے جی سارے حکم اگے یہ لے آنا ہے تو کافر ہے تو جی سارے حکم اگے یہ جھکا چڑنا ہے تو سمجھ کے عمل کرنا ہے پھر مومے نے سمجھ نہیں آئی گل جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سجنا یہ نیچری مذہب دی بنیاد سمجھ لیجیے جی کہ وہی دے مقابلے کھے پیچھے چلن گے سائنس یہ کہتی ہے اور عقل یہ کہتی ہے لہذا اب قرآن حدیث اور دین کو یوں کر کے یوں کر کے اور یوں کر دو سمجھ لائے وہی کتی نسل ہونی ہے بندے تمہوں ہر پاسے لبن گے بریلیاں بھی واپیا بھی شیا بھی وہ تو خیر باقی دے باطل فرقے واقعی وہ تو آئی اکل کے پیچھے نے یہ اپنے آپ کو جڑے آدھے سن اصل ولیاں والے ہاں اصل نبیا والے ہاں اصل پاکا والے ہاں پچھان کرنی اوکھی ہے لیکن چشتی تمہیں پکی پچھان ہی بھی گا اکھان بند کر کے ہاتھ رکھ لے گا ہاں یہ پچھان لاؤ کھا دے کھڑے کرنا اور دو ادھر دیکھو ایڈا کوئی کافر ٹولا ایڈا کافر ٹولا سڈے امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی آپ نے فتاوا رضویہ شریف جڑا ہوں نواں چھپیا ہے جلد نمبر انتی تاکہ نے صحیح نہ بھی اہل سنت کے خلاف چشتی بول رہا ہے ہاں میں اہل سنت کے خلاف نہیں بولتا اہل ستھر کے خلاف بولتا ہوں اہل سنت بنے جاؤ کسی کو نمبر انتی سفا نمبر چھ سو پندرہ کوئی مائی دلال اردو پڑھ سکتا ہے تو میرے نال آخلو گے ہو سکتا ہے اہل ستھل ٹولے میری گل تے اعتماد نہ آئے تو چلو ان کی گل تے آ جائے تھی آ جاؤ ہاں اچھا نہیں تمہوں تو یقین ہے تو مجھے تھوڑا نہ بیٹھے جی مجھے پتا ہے چلو تو کرے نہ کرے خسما کھاوے آپ کا ہوں آلہ حضرت نے امور اشرین آپ ایک رسالہ لکھا ہے امور اشرین در امتیاز عقائد سنجین بھی چیزاں سنیا کے دے کے واسطے ہندوستان دے اندر بھی نشانی آپ بیان فرمائی سنی تو پچھان دی نہ تو سنی نہیں میں تفصیل بیان کر چکیا ایک اور موضوع اج والے صرف پہلی شہ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں سید احمد خان اور اس کے متبعین سب کافر نے جیڑا یہ پہلے نمبر پہ منے وہ سنیے جیڑا نہ وہ سنی نہیں ہاں۔ سمجھ آئی نہیں تھی آخو گے چشتی دن خدشہ اٹھتا ہے ادھر آدھا سید احمد خان علی گڑھی سید نے یہ اندر من والے سب تبے سب جن پیچھے چلنے والے سب کافر نے تو یہ سنیت کی پچھان ہے پہلی یہ کی ماجرا ہے مڑ ہوں سجا نے ادھر ویخ پہلے نمبر یہ میں سید ہے ہی نہیں مولانا عبد الحق حقانی تفسیر حقانی نہیں اندر وہ مولانا عبد الحق حقانی رحمت اللہ لینڈ ہے جنہ تفسیر حقانی بازار دے اندر مل پنجا دے اندر جام لوہمانی لاہور والا مدرسہ ٹکسالی دروازے دلال جب اس دے اندر پیر سید مہر علی شاہ پڑھے ہوں سن مولانا عبد الحق حقانی امتحان لے واسطے آدمی ہوں سن ایڈا وا بندہ آپ نے تفصیل حقانی جلد پہلی دن اندر اس سید کا سارا خلاصہ کھولے انہیں فرمایا جب دلی برباد ہوئی سی انگریزوں کے ہاتھوں باروں باروں کوئی سورے کٹانے نس کے آ رہے سن کوئی شبلی ٹوپیاں پا کے کوئی کنک پا کے کوئی چیری سورت لے کے آ آپ فرما رہے سر سید انہوں انہیں میں بھی اگر سید آخیا بھی جائے من لیا جائے کہ اندر کوئی نسب جا رہا ہے ہلے میں ہو تو سجنا سوجو ایک سید برادری ہے ایک سید آل رسول جب کوئی بندہ کافر لوگوں لوگے بھاویں سرادری بچ رہے لیکن سیت رسول نہیں رہنا آل رسول رائے سکتا اہل کا مولا تارا آئے فرما چڑیا لو تیرے اہل چو نہیں حالانکہ پتر آپ نے یہ آیت مبارک گل بھاوے نو بھا سلام کر دی ہے پر اتری حضرت نوح واسطے نہیں نہ حضرت نوح دے پتر واسطے اتری اس آلے رسول سامنے تھی مولا نے اپنی بے نیازی کا اعلان اتارے آلے رسول مت کسی گمنڈ رہ جاؤ مغرور نہ ہوا جی ایمان جی تے نکل گیا کفر کر بیٹھے پھر ساڈا دے خطاب اس علی گڑھی نو سید نہیں سمن آہل کا دے فرمان دے مطابق آل رسول تو باہر ہے جس لانتی نو تے جس دے من والے متبعین نو کافر مننا سنیت دی پہچان ہوے ان سید کیوں آخا پچھان کرانی سی کرا چڈیے میں ہوں واسطے ایک سونا جا لقب لبیا ہے سر سور خان تسی حوصلہ کرو میرا خطاب سنن تو بعد تسا اتوں جدو پیر چتی کتنی ہے نا گھر جانے تھی سور سور نہ آخو تو مڑ آخیا جی تم تو بچارے کسی دسیا کچھ نہیں ٹکر گل ٹھیک انہیں رکھے لنگر تے کو سمجھ آ رہی نہیں ہوں سجڑو خنویر فرقے ٹولے دی پہچان سنو دے غلط عقائد نظریات سنو نشانیاں سنو تو پچھان ہو جاوے تاکہ سڈا گھر بچ جاوے ٹھیک ہے پہلے نمبر سے سور خان تے اس دے متبعین جڑے ہیں وہ قرآن مجید نو خدا تعالی دا کلام نہیں سمجھتے لو اعلان حیران ہو ہاں جی قوم دا ہیرو سکول کی کہڑی کتاب ہے جس کے اتنے سر اتنے نہ بیٹھا ہوئے ایڈی داڑی والا انگریزوں دے نزدیک دہشت گرد ہوں ہے

نہیں لگی ہاں, ہاں۔ اور سنو حوالہ بڑے پکے پیڈے والے سنو نہ سکن پہلے نمبر دے میں پروفیسر تو گل شروع کیا کرنا سر دے اپنے شگرد ساحل رسالہ چھپتا ہے کراچی تو ساحل یہ شمار ہے جماعت ال اول چودہ سو ستائی ہجری جون دو ہزار چھ حضرت اقبال نے خطبات کے مباحث سے رجوع کر لیا تھا اس کا اتلا عنوان ہے اداریہ لکھن والا ہاں مضمون پہ چلتا ہے خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ جدیدیت و روایت کی کش مکش اور ایک چھپتا ہے کراچی تو کراچی یونیورسٹی کراچی دی یونیورسٹی کے پروفیسر چھپتے ہیں کے مضمون نگار پہ لکھ رہا ہے کہ سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور رسالت معاب کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف ایک عرب کا مفکر سمجھتے ہیں اور سنو سر دے اپنے خطبات میرے کو موجود ہیں اصل حوالے ہوں نے وہ میرے کو موجود ہیں اور آلہ حضرت نے وہ گل فتح رویہ جلد نمبر انتی کے اندر لکھی کس رنگ چ لکھی نیچریاں عقائد بیان کردیا یوں ہی دے عقائد بیان کردیا ہاں۔ ہاں۔ یوں ہی یہ کہنا بھی یقینا کفر ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے سامنے جو کلام کلام الہی بتا کر پیش کیا وہ ہر کلام الہی نہ تھا بلکہ وہ سب انہی پیغمبروں کے دلوں کے خیالات تھے جو فوارے کے پانی کی طرح انہی کے قلوب سے جوش مار کر نکلے اور پھر انہی کے دلوں پر نازل ہو گئے یہ اعلیٰ لکھ دن فتاور ریا جلد نمبر انتی صفحہ نمبر تین سو چوراسی کے اوتے نیچریاں نے عقائد بیان کر دیا کہ نیچری لوگ یہ آخر کہ نبی علیہ السلام کوئی نوز باللہ من ذالک وہ نبی ایک اپنے مالک لیندے ہیں کہ پیغمبر دا جڑا دل ہوں نا اس دل دے وچ نبی دی اپنی گل ہوندی وہی پانی دے فوارے وانگ اٹھدی ہے تو پھر وچ آ جاندی یہ انہوں کلام الہی آخر نے انج کلام الہی کو خدا دا اتریا نہیں ہوتا علیحدہ جڑا اندر کول آتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ آخنا چٹا کفر ہے کیونکہ وہ صاف لفظ آخر ہو گیا بھائی خدا دا کلام نہیں محمد دا اپنا کلام ہے تو کافر بھی تو وہی ہوئی سن توجہ نہیں فرمائی نے کافر لوگ بھی یہ سن کہ یہ کلام محمد دا اپنے خدا دا نہیں ہوں کیونکہ نیچری تو سائنس والا ٹولا یہ چلتا نیچر تو سائنس کے پیچھے یہاں دن سائنس بڑی دور لائی ہے کوئی ماں طبیعت نظر نہیں آیا کہ خدا ہوے فرشتہ ہوے کوئی خدا گالے کوئی کلام ہوے نہ یہاں ویخیا اپنی سے آخیا وہ جب کوئی وہی نہیں ہوں خدا والوں تو پھر سارے نال بندے کیون آ گئے بیٹھ بیٹھ کے آخر یہاں فیصلہ کیا آخیا بھائی یہ نبی نوز بلا احمد منظالک اس محمد کی اپنی گل ہے یہ سنو یہ مطلب یہ نکلیا کہ سر سور نبی پاک نو خدا دا پیغمبر نہیں سمجھتا ارب کا مفکر سمجھتا ہے اور جو کچھ ہے نبی پاک سرکار دی شریعت دیا گلا وہ آتا ہے محمد دے اپنے دل دیا گلا یعنی خدا دیا اتاریاں نہیں ایماندار دسو اس لیے تے نزدیک وہ کافر ہوئے یا مسلمان یہ سا فیصلہ کیا آلہ مطلب سنا چڈیا پہلے جڑی فرمائی نے آلہ گرد کا پہلو سنا چڈیا چلا حضرت نے فرمایا ہے یہ گل یقینی کفرے کتری کفرے سفا نمبر تین سو چوراسی جلد نمبر انتی تفسیر ہوئی کھڑی اسی طرح اس تو بعد وفر ہو جنت دوزخ دوا ان دے بارے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بندے دے خوشی تاری ہوتی تو سکون آتا ہے یہ آدھے سواب جزا جنت جدو بندے غم سے مصیبت اس لیے بندے سے جڑا دکھ پریشانی آتی یہ ہے بندے کا دوزخ دا لین گے جنت دا بھی لاچری افریقہ آخر ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے خدا بھی ہے نبی بھی ہے لیکن لانتی دے میں پوچھ مانے اپنے کرتے ہیں مسلمانوں والے نہیں اصا جنت دا تصور عقیدہ رکھنے ہاں کہ رب نے ایک جہان علیہ بنایا ہے اس جنت بھی ہے تو دولت بھی اگ بھی ہے سارا کچھ آداب ون سمنا رکھنا اتنے تو اتنے جلال تعالیٰ جنت رکھیے وہ گلمان محل نہرا سب کچھ ہے لیکن سر سور تو تابے دار یہ نہیں منڈو اگر جنت تے ہے پر جنت دا مطلب یہ کہ سوکھی زندگی خوشی والی جنت ہے تا کر کے سر سور دے تابے دار سکولی اتے جنت بنا کی فکر چاہتے ہیں کوٹھی ہے بنگلہ ہے ہے ناچ گانا ہے میوزک ہے سارا کچھ ہے خوشی کے لمحات ہے تو جنت ہے جہاں بندہ غریب ہے مسکین ہے حضرت بلال واگو یہ لانتی سمجھتے ہیں یہ آزاد بچے یہ مریا ہے یہ برباد ہے یہ نہ کچھ رہا ہے سترکی نہیں کی کچھ نہیں لبا کہڑی شاید ایمان نال دسو انہیں آخر کہ نہیں ہوئی جو شخص ان چیزوں کو حق کہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نبی بھی ہے ان کا لیکن ان لفظوں کا اقرار کرے مگر ان کے نئے معنی گھڑے مثلا یوں کہے کہ جنت و دوزخ حشر و نشر ثواب و عذاب سے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے یعنی ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر اپنی اچھی باتوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے یا یہ کہ وہ روحانی لذتیں اور باطنی معنی ہے وہ کافر ہے کیونکہ ان امور پر قرآن پاک اور حدیث شریف میں کھلے ہوئے روشن ارشادات موجود ہیں اگے پھر لکھنے لیں یوں ہی یہ کہنا کہ نہ دولت میں سانپ بچھو اور زنجیرے ہیں نہ وہ عذاب دل کا ذکر مسلمانوں میں رائج ہے نہ دولت کا کوئی وجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو کلفت روح کو ہوتی تھی بس اسی روحانی اذیت کا اعلیٰ درجہ پر محسوس ہونا اسی کا نام دولت اور جہنم ہے یہ سب کچھ قطعی ہے یوں ہی یہ سمجھنا کہ جنت میں میوے ہیں نہ باغ میوے بھی کوئی نہیں باغ بھی کوئی نہیں محل بھی نہیں نہریں بھی نہیں ہوڑا بھی نہیں ہلمان بھی نہیں نہ نہ جنت کا کوئی موجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو راحت روح کو ہوئی تھی بس اسی روحانیت کا اعلیٰ درجہ پر حاصل ہونا اسی کا نام جنت ہے یہ بھی قطان یقیناً کفر ہے یہ نیچریاں کے نظریات پہ شمار ہوتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے دے اور سڈے نزدیک کی ہے سڈے نزدیک سب کچھ موجود ہے ہے کہ نہیں اچھا اسی طرح کے بارے نیچری کی آخ دن کے بارے یوں ہی یہ کہنا کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے نہ کوئی ان کا ان کی کوئی اصل وجود ہے نہ ان کا موجود ہونا ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہر مخلوق میں جو مختلف قسم کی قوتیں ہیں جیسے پہاڑوں کی سختی پانی کی روانی نباتات کی فضونی بس انہی قوتوں کا نام فرشتہ ہے یہ بھی بالقطع والی یقین کفر ہے یہ بھی نچریوں کا عقیدہ ہے وہ اندر فرشتے کوئی علیحدہ وجود نہیں اچھائی تے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے وہ بندے دے اپنے اندر موجود ہے بس جنہ تے شیتانہ نے بارے کی سمجھ ہیں جن اور شیاتین کے وجود کا انکار اور بدی کی قوت کا نام جن یہ شیطان رکھنا یہ نیچریاں کا عقیدہ ہے اعلی حضرت فرماندن یہ بھی کفر ہے جن ایک علحدہ وجود ہے شیطان بھی علحدہ وجود ہے انہ انسانوں گمراہ کرنا لیکن نیچری اور سر دے تابے دار وہ یہ چیزاں نہیں منگے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں اگے ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ اسلام دے اندر ہے غلام تے لونڈی بناونا کی بناونا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ دے دوران دے بندے اور بڑھیا قید ہوئی ہیں مسلمانوں واسطے انہوں بندیاں بندے غلام بناونا چاہیے انہوں دیا عورتوں لاؤنڈی بناو جائز بغیر نکاح تو وہ حلال ہو گیا نکاح آزاد عورت واسطے ہوں ہرا وہ لاؤنڈی آزاد نہیں اس نو جائز سمجھنا تے سے بنانے نو جائے سمجھنا یہ سننے کی نشانی مسلمان دی اور اس نو سمجھنا غیر مہذب انسانیت کے خلاف انسانی حقوق تے ظلم وحشت اور درندگی نہ کفر جڑا ہے سمجھے کہ لوڈی گلام بناو جائز نہیں وہ اسلام تو خارے جی سڈے پاک نبی سرور دے گھر مبارک سیدہ ماریا پاک جنہ تو حضور دے صاحبزادے پیدا ہوئے نے وہ کون سن وہ لوڈیاں پاک آپ ایک بادشاہ نے نگرانے کے طور پہ پیش کی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما پاک لوڈی سارے قرآن کا اثر فیصلہ ہے میں نے ایک آدھا وہ چشتی بغیر نکاح ہوں میں کیا یہ دس یہ نکاح جڑا ہے تو قبول ہے اس آخیا میں قبول ہوں اس آخیا تبول اس آخیا میں قبول یہ قبول جو عورت حلال ہو جاتی ہے میں آخیا یہ دس یہ قبول کے لفظ کی پیا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت متحرہ کے اندر بھن نکاح جائز سی ایک پیٹ شریف وچوں یعنی اما جی کبلا ایک پیٹ شریف پتر جمنا ہے تو دوسرے پیٹ جا کے نو مہینے بعد پھر جب حمل نواں ٹھہرنا ہے تو پھر نو مہینے بعد جا کے بچہ جمنا ہے دھی جی پتر آپس نکاح کرنے سن تو حضرت آدم کی شریعت کے اندر جائز رہے تو پھر جا کے نسل آدم لگی تو جب نبی سونے کی شریعت کی واری آئی تو پین برا کا نکاح ہوا حرام تو میں کیا چلے حکم ہوا تو ایجاب قبول عورت حلال ہوئی بندے سے بندہ حلال ہوا عورت تو مرے اسے رب کا حکم ہے تو کافر دیا مرد کافر میں گلام یہ واسطے ہیں یہ ہے جانور کے حکم چو جب تو پہلے جا کے اعلان ہوا ہے اپنے رب نو منو یہ نہیں منے یہ انسانوں کے درجے چائے اپنے رب پیدا کرنے والے کا ایلان سن کے یہاں ہزار نہیں آئی جانور خدا نو منے تو کافر نہ منے تو یہ پھر جانور وگوں بن گیا ہے ہوں یہ ویچو غلام وک دیں د وک دیا چندے واگو جانور واگو رب دسنا چاہتے کہ جنہیں میرا اعلان پہلو ٹھکرایا ہے نا وہ ان جانوروں کی گیا اور جہاں مومن میرا اعلان سے چل پڑے گا اور آخے گا مولا تیرے نو کو پہلی آواز سے قبول کیا ہے انہوں میں فرشتے تو اچا مقام دے دیا توجہ نہیں فرمائی نے میرا بولو چا سبحان اللہ اور سو سر لوڈی گلام بنا نیچری ٹولا سکونی ٹولا حرام سمجھنا آدھے غیر مہذب سے تعلیم کے خلاف ہے امام اہل ایمان فرمان فتح فٹاوار جلد نمبر چودہ سفا نمبر ایک سو چھبیس دوست یا کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعی کیڑی روشنی ہاں۔ کیونکہ نوی روشنی والے آدھے کیونکہ یہاں مطلوب ہے کافر کرنا جی۔ تو یہود نسارا اصل گلام انہوں نے بناو واسطے حکم اتریا ہے ہاں تو یہود نسارا ہے اس کے خلاف ہوں یہ کیونکہ تعلیم دن انہوں نے سبق پڑھایا ہے سر فور تو لے کے یہ بھائی ظلم ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے یہ کیا ہے بھائی لاؤنڈی غلام بنانے کے کیا ہے کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعا یہ کہے باندھی غلام بنانا ظلم سری اور بہائم کا سا کام ہے جانور والا جس شریعت میں کبھی یہ فیل جائز رہا ہو وہ شریعت من جانب اللہ نہیں آلہ حضرت فرماندل جیڑا یہ آخر ہوئی پکا کافر ہے اور نیچری ہے وہ غیر مسلم توجہ ہے سی تھوڑی وضاحت کرا حوالے مثال جی سکولی طبقے دی اکثریت جیڑی ہے نا وہ ہوں وہی نظریات بھی رکھتی جہاں سنتے جاؤ سو رکھ گے تے صدر نے آخیا ہے جان لو سدر اپنا اچھا یار گل سنو وہ ریفرنڈم صدر بنیا تو ہال نہیں بنتے سدر ایک خطاب دے اندر کہ اسلامی قوانین مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اس ان میں عورتوں کے حقوق مارے گئے ہیں وہ جی ابو جہل آخر سی محمد خود بناتا ہے سر سور آندہ ہے کہ یہ دل سے فوارے کی طرح ٹپکتا تو چھوٹتا ہے اور پھر جناب واپس آ جاتا ہے یہ محمد کے اپنے دل کی باتیں ہیں تو وہی نہیں ہے اسی طرح یہ نیچریاں دا پتر یہ آتا ہے یہ بھائی محمد کے اپنے بنائے ہوئے یہ مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس دور میں بنایا گیا جب عورتوں پر ظلم ہوا کیا ظلم ہوا کرتا تھا ملا تو نے یہ سید بھی ہے اور پکا سنی ہے پکا جی رکھ کے پکایا ہے نا باقی ٹھیک ہے بہت اچھے اگلی گل میں سنائی سی اے ہوں لونڈی غلام بنا دے بارے آ ایک بڑا وڈا بریلویا دا شیخ الحدیث پچھان ہوئے نا میں تو سننی نہیں تو سنیا کی پچھان کراوا کی لکھا بھائی شرح صحیح مسلم جلد نمبر چار سفا نمبر بونجا کنا اوہی گل غلام لونڈی بنانے نو غیر مہذب سمجھنا تے بہائم کاسا کام آلہ حضرت نے فرمایا جیڑا یہ سمجھو کافر پکا یہ ہوں سن لو اب چونکہ تمام عبارت پڑھ رہے میں غلام رسول سعیدی شیخ خلدی جڑا شمار ہوں کراچی والا ہوں اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لانت ختم ہو چکی ہے الفاظ بھی دیکھو اور اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکار میں اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے اپنی اقل نال سرف ہوا رنگ حرام پہ کرتا ہے خدا دے جائز کیتے کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے ہوں الفاظ تو غور ہو ہاں تمہیں پتہ تو لگے بابا میں سنیت تو باہر ہاں تو ملا سنیت بیٹھے نے میں اس شیخ الحدیث نو کیتا ہے فون فون میرے کو بھریا پیا ریکارڈ ہے محفوظ ہے اتنے محفوظ اتنے ہونا کو سنا سکنا ہاں میں اس سے سوال کی تھی میں کیا میں فضل احمد چشتی پہ بولنا پہلے نمبر سے انہوں نام سن دے اتنا نکل گیا میں کیا میں تیری شرح مسلم سامنے رکھی بیٹھا عبارت لکھی تو آخر کہ ہوں اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں تو اپنی طرف خدا رسول نو حرام شریعت سید مدر جہی گل خدا جائز کرے سید الانبیاء جائز رکھے تمام صحابہ جائز رکھے حسن حسین جائز رکھے فری نجائز رکھا ہے تمہیں نجائز کرنا اگو میں آخ کہ اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں مکارے میں اخلاق اور حقوق کے انسانی انسانیت کا زیادہ محافظ ہے میں ان کا مطلب یہ نکلا تیرے نزدیک اسلام تو باہر دوسرے مذہب ایسے ہیں جہے حقوق کے انسانی کا بھی خیال رکھتے ہیں مکارے میں اخلاق انہوں ہیں لیکن اسلام زیادہ نے میں کیا تینوں ایسا نہیں پتا کہ اسلام تو باہر فلک ہے ہی نہیں حقوق انسانی ہے نہیں حقوق انسانی صرف اللہ رسول نے بنائے نے میں کیا تیسرے نمبر پہ تم آخ کہ دنیا ہے یہ مفہوم کی نکلے گا پہلی دنیا غیر مہذب سی تو جا رسول کریم سرکار دی دنیا نو غیر اج سمجھو لانتی دنیا انسانیت قتل ڈاکہ چوری سنا خسوٹ بے حیائی بغیرتی فہر فہاشی اور یعنی آداب اخلاق کا ہوئے لکھنا ہر جت بندہ بھی ویخ کے آخے یار اب انسان نہیں رہے بندے ڈرتے سن سپا چٹمیاں تو ہوں بندے ڈرتے نے بندے تو پتر پتر پیو تو محفوظ نہیں تو پیو پتر تو محفوظ نہیں ماں ہاتھ ایڈے لانتی ماحول تو آخے مہذب تو سید لمبے آدھے ماحول آخے غیر مہذب میرے محبوب کا تو ماحول ہی وہ سی ہی وہ سی جو کائنات نے اندر کجا مسلمانی ویخ دیا جی میتری کتوں کتوں نکل گئے کہڑے کہڑے مدرسے ٹوپ والے ٹوپ والے کوئی ستنا والے کوئی توتیاں والے جی ہر طرح دیا بلاوا نکل گیا تو سو سا نہ کرو تو پیا یہ مہذب دنیا ہوں حالات نہیں لہذا وہ کام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک ایک کم غیر مہذب لوڑی تو غلام والا کم غیر مہذب اور اب دنیا مہذب ہے لہذا وہ غیر مہذب کام اب نہیں ہو سکتا کہ لونڈی غلام بناو والا کام حبیب خدا ہے نبی بے صحابہ کیتا ہے اللہ تعالی کا قرآن آیا کیوں جی ہے تو میں کہ لالے مار تیرے نزدیک خدا غیر مذہب کم دیتا نبی غیر مذہب کم کیتا صحابہ غیر مذہب کم کرتے رہے انگریز جو جڑے اج دنیا دیا رنگ تجتا چک چک کے بمب بھی ماری جاندے نے تو لٹی بھی جاندے نے افغانستان تے عراق تے جگہ جگہ تو چکلے کھول دیتے ہیں ہوٹل ریسٹورینٹ بنا کے یہ تیرے نزدیک مہذب کام ہے تو دنیا بھی مہذب ہے جب میں گل کی قسم خدا دی تو مینو تو آخنا کی چاہنا میں آخیا میں آخنا چاہنا کہ تیرے ساری عبارت کفرے تو زندہ ہے مینو آدھا ہے اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے مجھے کافر بھی کہہ دیا زندیق بھی کہہ دیا اور کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہا جی میرے خدشے نے جناب دور کر سکتے تو کرو قسم کسما جب میری جان ہے گل کو بھی جواب ہوتا نا تو نے اسی ویلے منہ توڑ جواب دینا مینو آتا لکھ کر بھیج دے میں لکھ کر بھیج دوں گا وہ میں تیرے کلی بیٹھا تو آنا لکھ کر بھیج دے تیرے کول جی بات بعد کھینچنی تھی وہ فون اسی ویلے تیرے زبان تک کیوں نہیں آئی تو سمجھ آئی یہ نیچری ٹولا جی ہاں نظریات بند جاؤ تو ویکو لکھ دے تو ادھر ادھر کی نہ قوم دے طرف رحم نے کیوں نمبر تھوسے لے جا سروس لکھ رہے ہیں کی گل سکولیاں یا ہاتھ سے کھانا کھانے وغیرہ باز سنن کے ذکر پر کہے تہذیب نسارا نے ایجاد کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض افعال نامہذب تھے اور اعلی حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چھبیس جلد چودہ پر اور یہ دونوں کلمے بعض اشقیا سے فقیر نے خود سنے کیا مطلب ہاتھ نال روٹی کھانا یہ سن کے کوئی آخ یار تہذیب تو بھائی انگریزوں نے سکھائی ہے کانٹیا کھانا چھری کھانا تہذیب تو وہ ہے بھائی یہ ہاتھ سے کھانا تو غیر مہذب سا کام ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض کام غیر مہذب ہوتے تھے اعلی حضرت فرماندے نے میں بعض بد بختہ سکولیاں تو نیچریاں تو میں خود سنیا نے دونوں گلا کنا لکھا شکلا اور یہ دونوں کلمے بعد سے فقیر نے خود سنے اور اے میرے خیال دے جڑے وہاں سنے سر بال بد وقت تو یہ اکثر سکولیاں تو تسا خود سن دو سو ایمان نال دسو بھائی حضور دی سنت دے مطابق بہ کے کو کھا رہا ہوے رکھ کے کھانا پا ہے میز نہیں جیوے بیٹھا آپ اسی طرح رکھ کے پوجے تو روٹی پہ کھانا انگلا چوستا ہے ہزور سنت کے مطابق یہ ویخ کے وہ سکولی طبقہ یہ غیر محبت طریقہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ تہذیب جہی ہے یہ تہذیب تو یہ انگریزوں کے پاس ہے یہ طریقہ ہے وہ وہ بھائی والا لوگ ہیں وہ ترقی ہے دیکھو نا ترقی ہے یہ بےچارے پسماندہ لوگ ہیں یہ ابھی وہی طریقہ پرانا اٹھا رکھا ہے کھڑے ہو کر کھانا چاہیے کانٹے کے ساتھ کھانا چاہیے آدھے کیونکہ یہ بچارے ایڈے مہذب لوگ جی ایڈے مہذب لوگ گلا دو کی تہذیب جو میں تمہیں سنا وا ایڈے مہذب لوگ نے تھوک بھی چٹن تھلے ہاں آدھے نے ہوں نے ایک پہ میں نپیا میں کہ یار گل تیری تہذیب دیکھ میں تھوڑی جی گل کرنا اگر اجازت ہو جی جی کرو جی میں آخیا جناب یہ تھوک کتوں نکلتی آخ جی منہ میں منہ کوئی چنگی شاید ہے یا پیڑی شاید ہے چنگی شاید ہے میں یہ ہوں پنجے نہ جائے نہیں تو کمرے سارے جراثیم ہو جان گے کہ آ میں یہ دسو جڑا بندے دا مادہ تناسل ہوتا ہے جنوب آدھے نے منی یہ کتوں آتی آخو تو تمہیں پتا پیشاب کی نالی چند گی آتی میں کہ یہ آخیا میں کہ یار یہ دسو یہ انگریز لوگ تو انگریزی طبقہ یہ تو گند زبان چپتے ہیں تو فلما بنا کے پوری دنیا نے میں یار میں سمجھ نہیں لگتی بھائی آ منہ جڑا کھانے کھان والا ہے انہیں پک تھلے نہ جائے تو پیشاب کا گند وہ منہ چاہے میں کیا سر یہ تعلیم باپ کوئی مبارک ہو ماشاء اللہ نہیں فرمائی کیوں بھائی ہے اور یہ کام انگریزا سکھایا اس قوم تو ادھر بھی آ گیا ہاں ہوں میں پوچھنا پیشاب کا گند منہ چ لیا قسم و ذات دی جب توجہ ہے میرا مجھے بولو سبحان اللہ اچھا ایک گل تہذیب کے حوالے نال سنا وا ہاں مووی پھر میں جنت کی لے رہا بیٹھا تو نہ دوزہ خاپ لو تو نہ من سپو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لانت نہ لگے میں اگلے دن گل کی سنا وا بول بول بولو ادھر ویکو میرے سر کی ہے یہ نیچری طبقہ غیر مہذب سمجھتا ہے نیچری طبقہ اس نو غیر مہذب سمجھتا ہے کر کے پگ جی رکھائی ہے سکولیاں حکومت والوں ہوٹل دہریا ت یا کھائیے ٹول کٹن والا مراسیاں سر پہ ہے فوج دے سر تے ڈنگی ٹوپی پشتانی پولیس دے سر تے ڈنگی ٹوپی یا سرو ننگے یہ کیا ہے جی یہ غیر مہذب کام ہے اور یہ کسے تو چنگ کام چھڑاون دا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام نو ایسے بندیاں تو کراؤ جہے معاشرے دے اندر زلیل تے حقیر سمجھے جان بس پینٹ شرٹ جی انگریز پوامنی سی تے صدر تک پوائی سو تاکہ ساری قوم پاوے جی یہ پینٹ شرٹ نالیاں صاف کرنے والا چوڑا صرف پاؤں گا تو کسی سی ہے ان چوڑیاں کام چوڑیاں چوڑیا تو پیڑا ہے کہ ایک کھل کھوتے کی کھل جنہ موٹی دجا سوڑی نہ بندہ بان جوگا نہ کھلو جوگا کھلو کے موترے ٹوئے ٹبے صاف دسن اگوں پچھوں ننگا ہوے ان دے لباس دے اتنے کوئی چوڑا ہی خوش ہو سکتا ہے مطلب انسان تو نہیں ہو سکتا لیکن میں گل کا کرنا اگر یہ ہوئی پینٹ شرٹ نالیاں صاف کرنے والا چوڑا پاؤں کسے پاؤنی سی اج پتر بھی پائی فرد پیر ٹریکٹر کا پتر بھی پائی فرد خود ملا بھی کئی پائی فرد ٹی وی کے اتنے آتا ہے ایک نیا خدیس مرتد اس کو کہتے ہیں راک نائک وہ دنیا کوئی جڑا جڑا آئے نا یہ شیتان دمبر سے یہ ٹی وی شیتان دمبر ہے یہ ممبر مشترک ہے اندر سے مرزا چڑھ جاتا ہے چوڑا چڑھ جاتا ہے بھابی چڑھ جاتا ہے شیعہ جی میں بندے چڑھ جاتا ہے پولیس کا ہوں ناکر نے پچھڑ دیا دیوانی مان دیتی کھڑی وہ تو اس سے بڑے مارتا ہے یہ جو تورات زبانی یاد ہے انجیل زبانی یاد ہے قرآن زبانی یاد ہے حالانکہ موٹا کفر اگلے دن میں نپیا موٹا سارا کفر یہ ہے نا پینٹ شرٹ سے آؤں نا ملا یہ کسی آخیا ہے یہ چنگے نا مشابت عیسائی ایج حادثہ کیتے سو یہ سلیب کا نشان ہے جی وہ میں ککڑ دیا پترا جی ہاں آلے مرن کا حق ادا کر دیتا ہی کہ آل نہیں ہونے چاہیے بھی سوال ہوئے نہیں تو این چکر اس ابلیس سے بندہ پوچھے ابلیس کہ کیا نبی علیہ السلام تھے آلم سے جب سوال ہوں وہ این چا کرتے ہیں یا کوئی وہ جواب دے شریعت کا نبی علیہ السلام تو خود زبان شریعت انہوں دی آلم جہا انہیں شریعت کی گل لبنی ہے قرآن حدیث جواب دینا کہ نہیں ہوئے این چکر تو ہوں میں بیٹھا ہوا تو میں پوچھا تیرے نزدیک سلیب کا نشان ہے کہ آ سلیب حضرت علیہ السلام فرما نے میں آن کے سلیب توڑا گا سلیب توڑ پھر تو مڈے وڈ دیں سارے کیونکہ سلیم کا نشان ہے نا لہذا سارے بند موڈے وڑ دیں گے بندے بغیر تو رہن گے کیوں مرنا سلیب کا نشان ہے ہوں یہ کیتا ہے یہ بھی نیچری ہے نا نیچری میں دسنا سارا کچھ اگے دسنا اوساف اخبار ہے سنڈے میگزین اٹھائی جنوری دو ہزار سات یہاں نے ان کا موضوع جڑے موضوعات ہیں وہ کس طرح اخبار دیتے ہوئے نے تو پہلی قسط جی دیتی ہے اسے تو نے لکھا ہے کہ انہیں کتاب کے دوران آخیا ہے کہ سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے انڈے کی طرح ہوں یہ سابت کرتا ہے نوز بلا مدال قرآن جو تو کترانگے سابت کرتا ہے قرآن کی سورت نمبر انسی آیت نمبر تی تیسرے ستارے چو اردا باہ دا لال کا دہا ہا یہ آئے کے اس کا ترجمہ کی کیتا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا جبکہ تمام دنیا کے ترجمے اس کا یہ ترجمہ پہ کر دن اور زمین کو آس اس آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا کیا کیا دیوبندیاں کا ترجمہ کھولو امام اہل سنت دا کھولو کسے دا ترجمہ کھول لو دہا بگاڑیا کتے نے کہ آ کے دہا کمانا ہوتا ہے شکر مرد کا انڈا کہڑی کہڑی گل بیان کراؤں میں اس قوم کی کہڑا کہڑا رونا رواں عنایت حسین بٹی جان لو وہ بھی اس قوم دا مفسر قرآن سی بلے بلے بلے لیلا شریف کے نال دربار بنیا کھڑا پیر کاکی تار اتنے بہت ہی ساری تختی لکھی کھڑی ہے پیر کاکی تار کسمیا پہ ہوں چلو میں تو کھانا میں تقریر کرا لیلا شریف دلا بھی آن کے کدی ٹی وی دے سورت یوسف کی تفسیر کرتا رہا پیر کا کی تاڑ بلے بلے بلے بلے بلے وہ دتا دربار بیٹھ کے فیض دینا ہوں پیر کا کی تاڑ پھر ادھر میں گیا تو میں پھر جا کے اخیر آئی مینو جدو اللہ تعالیٰ توفیق دیتی کہ میں مانجا پھیرا تو میں مانجا پھیرا تو میں آخیا وہ اس علاقے والے وہ اینی غیرت کھاؤ وہ شیعہ دا پیر شیعہ دا تو بریلوی سب تو ہو تو مستر کر سنی شیعہ بھائی بھائی سنی شیعہ بھائی بھائی یہ پورے لاہور کے اندر مسلم پورے لاہور کے اندر بچا حکومت والے بھی بچے چودھری ہے گجراتی ہے سارے دھیان دن کی ہوئی سننی شیا بھائی بھائی تو پیر کا میں پھر اتنے آخیا میں کھولانتی لانت لینی جو ہے جی چلو کاکی تار کے مقابلے پرو ایک ہور چا دبو تو وہ نام لکھ چڈو پیر کاکے تار تک جوڑا پورا ہو جائے قسم خدا نہیں کر کے اللہ کدی پیر ہوں سی بابا فرید وایا کبھی پیر سی بابا فرید وبھی پیر سی علی ورگا کبھی پیر سی پیر سیال ورگا کبھی پیر سی شیر بانی ورگا کبھی پیر سی سر پاک ورگا میں اگلے دن پاک بدن شریف خطاب کر دیا گیا سجا دیا مرگا یہ ساڈا گزارا نہیں گل دور نکل گئی میں لے میرے ادھر پگ میں سمجھا غیر مذبا تے زلیل لوگوں میرا رب سونا سدکے جا اس ذات کریم پہ وہ پھر اپنے دشمنوں بڑا دلیل کرتا ہے اپنے نبی کے دشمنوں بڑا خوار کرتا ہے انہیں سے بنوایا یہاں کے ہاتھی قانون جی تکے نار جی کہڑا موٹر سائیکل چلاؤ تو ہیلمٹ پہنو وہ ایوے چھوٹی جی چھوٹی جی ایڈی کشا ہوتی نکی جی اندر جدو بندہ سر پا یہ لگتا ہے جن کلبوت پھس گیا شکنجے چ آ گیا گرمیاں میں دوائی خدا دی نہ ڈاکا پھرن جوگا پلاسٹک سا اوکھا آئے میرے رب سونے دا جلال میرے رب دی غیرت آخیا نبی دی عزت پگ اپنے کام نفرت کر دیے ور ہیلمٹ توجہ نہیں فرمائی نے حالانکہ ہے نہیں ہر سر توجہ کا بندہ مرد ہے سینے توجہ کا بندہ مردہ نہیں یہ اتنے چا مارو تو پھر اشر ویکو دل درج رکھ کے کچھ سوا مارو تو پھر کچھ بچتا ہے اور اس پلاسٹک نے بچا ہی کی اگلے دن سارے لاہور چیکسیڈنٹ ہوا پچھوں وجہ ہے ہیلمٹ والا جا کے بجا ہے کی ٹرالی نال پچھوں پچھوں جا کے کیونکہ دستا اور کھائی چڑے سے کھوپے پائے ہوں نا جی کھوپے نہیں چڑھائی دیں گے ڈگر ہاں کھوپے چڑے پائے جا بجا پچھوں پڑا لو وہ پالو تو وہ ہیلمٹ ادھا ہوا پھر دو یہ سر ادا ٹوٹا جڑ کے ہو جاتا ہے جڑا ہاتھ نال کھان دی سمجھ آئی نہیں آئی توجہ لال بولو سبحان اللہ اسی طرح مکان لباس سواریاں کوئی سے دنیا دی اج دی سیسی لانت جن ویخ کے لو تو نبی پاک سرکار دے طریقے نو سمجھا غیر مہذب یہ سمجھا مہذب وہ سمجھا ادلا یہ سمجھا آلہ وہ نیچری ہے نیچری جیڑا مومن گا وہ سمجھے گا یہ سب لانت یہ عذاب ہے انسانیت دی بربادی انسان دی تباہی ہے ہاں میرے نبی سونے چلائی تلوار دنیا سن گیا یہ ایٹم بم مہذب ہے ایٹم بم ترقی ہے تلوار سے کیا ترقی ہے اور کی لانت پہ گئی کہ تلوار اور تلوار نال ہوئے جہاد تو نبی سونا جنگا لڑن بیاسی بیاسی تو بیاسی جنگا کل ایک ہزار بندہ کل ایک ہزار جنگا بیاسی کل ایک ہزار جنہوں چند مسلمانوں نے شہید ہو کچھ کے مر جان ایک ہزار ٹوٹل کل تو جنگا کنیا بیاسی تو ہوں بم چل گئے ایک چل پہ کن جائے سونے نبی سرور نے استعمال فرمائی دیسی ہتھیار استعمال فرمائے رب نے اپنے حبیب واسطے پسند کیتے سن جو میرا حبیب خلق عظیم والا رحمت ہتھیار جگہ سونے نبی نے چند بندے ایک ہزار کیے جنتی کروڑا کر چلے کروڑا جنتی کر چلے ادھر جنگ ایک ایک جنگ کی ایک جنگ کی جنگ بھی نہ ہوئے کے بھاگیا کا جھگڑا ہوگا تو بم پھٹ جائے تو جی حکومت حکومتیاں فٹو لو کسی بھابی شی دے یا کسی کرایہ کٹو دسو تو ہزار پاس کیا ہوتا ہے ہے ہوں ایمان لال دسو آلہ طریقہ کہڑا ہوا ہیرو شیما دے ناگا ساکی دے جاپان دے امریکہ پہلا ایٹم بم چلایا تھی کروڑا بندے مار چکے مارے ایک بم کروڑا مارن والا یہ مہذب ہے بیاسی جنگ چند بندے مارن والا بغیر غیر مہذب تو ملا نہ پی گئی ہے یہ میں صرف تمہوں سمجھا یہ گلا سمجھا والی کی تلک مومن تو ہوگا جا دل آخ میرے نبی کا ہر طریقہ حال ہے سمجھ نہیں جائے مان دسو انہوں کہڑا بندہ مومن آخ سکتا ہے جا دل نعوذ باللہ من ذالک کافر دے طریقے دی عظمت رکھتا ہوئے انہوں کنے مومن آخنا ہے مومن وہ ہے جڑا کافر آخو لانتی ہو اپنے طریقے چھڈو جو انسان بننا جی تو ادھر آؤ توجہ نہیں فرمائی میرا پر کتنے سجنا ہے گلا کتنے رہ گئی ہوں تو اندر ہی بدل گئے ہاں ہوں تو آدھے نے بابا جی لوگ ہیں تو انگریز ہیں توجہ بول سبحان اللہ تو ایک فقیر کی گل سنا سونے نبی دیکھ دیوانے کی چڑا تے شوق تازہ کرن کی خاطر ملتان شریف لاہور شریف وڈے میکلوڈ روڈ کے اسے جیسے موٹر سائیکل ایک دربار سرکار لوہارا کم کرتے سن پر تکڑے گرم کراؤ بھی سادر سیدے کراؤ کی صادر بہتری فرمایا جی اکھ غلط اٹھی ہوئے تو نکل جائے نماز اس واسطے وے تاکہ دل خراب نہ ہو جاوے ورنہ عورت کافر دی عورت دی عزت نہیں کھوتی برابر ہے کافر جانور برابر ہے مٹی نگاہ مٹی سونے کر دین کچھ نہیں ہونا پر نیچری تو سکولی ٹولا ہے ہی لانتی ہاں یہ مسلمان ہے ہی کدو نے یہ سمجھتے ہیں انگریزوں کے ہاتھ بڑی طاقت ہے نبی تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے دیکھو نا اس وقت نہ کوئی مشینری تھی میں کیا اتری دیا چویا تو مشینری ہے میرا نبی ہاتھ لا کے سونا بڑا چلے تیری ٹیوب لائٹ تیار ہوئے فیکٹری میرے آخر نامدار سرکار نے حسن حسین ایک بار حسن حسین پاک نو گھر توڑیا تو ہیں سرکار نے گھر ہنیرا سی قسم خدا بھی کر کے آنا تاریخ دمشق دمش کما ساکر نے ساکری جلدہ والی کتاب لکھا ہے آسمان دی بجلی اگوں آ کے چمک دی گئی ایک ہور نو حضور سرکار گھر بھیجا اپنے گھر ہنیرا ہے سرکار دے ہاتھ مبارک چھڑی سی سرکار نے وہ دے دیتی سڑی چمکی جی چودھری کا چمک چمکتا چمک میں سنی انہوں آدھے جلد بےمان ہو گا جی سم ہے برالر برائلر سکولی نیچری آدھے اس وقت مشینری نہیں تھی کیسے بناتے اور میں کہنا میرا نبی کی قسم خدا دی نبی پاک سرکار دے دردہ کتا اینی طاقت رکھتا ہے ہاں جو چاہے بنا جاندے لیکن ایسے ظالمانہ ایسے پلیت نظام نو اللہ تعالی اپنے حبیب واسطے پسند کیتے ہی نہیں جہاں انسانیت آ کے برباد کر سکے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ آئی میرا توجہ لال بولو سبحان اللہ اگے چلو اگے چلو سی نیچری دی ہور گل سناوا یا موجزات انبیاء علیہ مسلاتو و تسلیم سے انکار کرے نیل کے شک ہونے کو جو جوار بھاٹا بتائے اصا کے اجتہا بن کر حرکت کرنے کو سیما وغیرہ کا شوبدہ ٹھہرائے یہ نیچری کہ نے موجزے نبیوں جڑے نا نوز بلا من ذالک یہ موجزے نہیں ہوں ہاں یہ ایسے جی میں سوک دے ہوں نا اس طرح دے کام ہو جاندے لے تے سارے کر لیندے لے کوئی کڑی گال لے یہ نیچری طبقہ کیوں سنو اینا ایک ماں دی اپنی شیطانی اکل نال ایک گل بنائی ہوئی کی کہ موجزہ آندے نے اللہ تعالی اپنے نظام اس نظام کائنات دے اندر اپنی جی میں اس دی عادت مبارک ہے اس دے خلاف کرنا یہ ہے مثلا ماں باپ تو ملاپ تو ماں باپ یعنی نر مادہ رلے نر جانور رلے تو جانور جمد ہے یہ آبت الہی ہے آبت الہی ہوئی ہے سنت لیکن پتھر چوٹ نہیں کڈنی پتھر حضرت صالح علیہ السلام قرآن ہے آپ دی قوم جدو سوال کیتا ہے کیا آپ سرکار نے فرمایا پھر خیال رکھنا پینا تو پورا اٹھی ہو خدا دی توحید کر دی پتھر کے بچوں ہوں یہ نیچری ٹولا جو وہ آتا نا نا نا نا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیوں کر سکتا ہے ہاں۔ سر سور اس کے متبین سب جو ہے وہ منکر ہے اس کے موزاد کے منکر ہے اچھا یا مسلمانوں کی جنت کو معاذ اللہ رنڈیوں کا چکلا کہے سر سور سر سور سی تے وہ منع والے بھی آدھے جی جنت ہے بھی چکی نا کہ ادھر ہورے ہیں گلمان ہیں یہ ہیں وہ ہیں بھائی یہ رنڈیاں کا چکلا ہوا ہوئی ایڈو لانتی نے ہاں ویکو سی تے چھپایا کنو ہے وہ کدی یہ گلا کسی سنائی کی سنائی یار ہوں ایمان گل دسو جڑا چشتی اتنے نہ آئے ہاں، مطلب یہی سنا بھی یہ کام پٹھے کھوئے چاہیے رہو یہ اکھ کھولن والا چشتی اکھ نہ کھولے اچھا اگے سنو یا کہے آسمان ہر بلندی کا نام ہے وہ جسم جسے مسلمان آسمان کہتے ہیں محاذ باطل ہے یہ بھی کافر ہے چٹا تو ہوں بھی سکول نظریہ پڑھایا جاتا صاف کہ آسمان حد نگاہ کا نام ہے کیوں بھائی سائنسدان وجود آسمان کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری نگاہ ٹھہر جاتی ہے یہاں پر سمجھ نہیں جائی بال سویرے جانے نہیں سکول جی؟ بال جانے لائبر تو میتری بن دے رہے جی تو لا مذہب تو کافر بن جاؤ حصلہ کرو گے چلو والے یا کہے آج کل کے یہود و نسارا کافر نہیں ہوں صاف آدھے نے کافر نو بھی کافر نہ آخو سی یہ ہر سکولی کی زبان تے کھڑا ہے یہود نسارا تو کافر آخر نہیں دیں کسی کافر کے بارے وہ جی کافر نو کافر نہیں آخنا چاہیے اللہ تعالیٰ منع کیا تھی جی وہ ہاں، ایڈا واٹا کفر اور شریعت فتوا ہے وہ جڑا کافر بلکہ کافر دے کفر سے شک کرنے والے کافر من شکر سی کفر ہی والا نہیں فقط کفر جو کسی کافر کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی اس کے ساتھ کا کافر ہو جاتا ہے جگہ جگہ سوڑے بلا رہے ہیں لوگوں مسئلے جڑے ہوئے بچارے ہوں لگے جو بڑے جو نیچری پہ دنیا کیونکہ سر نے سر نیچری تھی نیچری نے کھولے سکول سکول لال کی گیا نیچری تو پچھوں اگر یہ تیار کر کے چاہیے کچھ دینا سی ہاں ہوں تک کئی آدھے آدھے تھڈو سور وہ جی کافر کافر آخر بندہ کافر ہو جاتا سی کافران کا دفاع کر دی پی قوم ایمان لال دسو جی کافر نو کافر آخر نہ دے یہ مارن دے میں نے کہا سی وہ جی کافر نو کافر نہ آخو میں کہ تم کسی ویل مسلمان ہو سکتا میں کہ جی، مڑ جی تمہوں بھی مسلمان نہ آخیا کہ کیوں میں تھی بھی کسی ویلے کافر ہو سکتے جی تو پٹے کٹائی بیٹھا کیوں دے اللہ اکبر و کبیرا ہوں میں انہوں پہلی گل والے پاس پہلی گل پہلی پہلی گل میں کیتی سی کہ اصل ایک قرآن پاک اسلام شریعت دی تش... نوز بلا منزالک اکلی تشریح کرتے ہیں اور اکل دے پیچھے چلتے ہیں امام اہل سنت نے فرمایا سدکے جاوا سدکے آلہ جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس یا نسو سے قرآن کو تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تعویلیں کی جائیں گی جیڑا بندہ یہ آخے کہ قرآن چلاؤ کچھ کڈیا جی ذرا اخبار تو بھی دو مطالعہ پاکستان توجہ ہے صحیح آلہ حضرت فرما نے نیچری کی نشانی انہیں قرآن حدیث نو اقل کے پیچھے چلا ہے اور ہر گل قرآن حدیث دی نعوذ باللہ احمد والک اپنے خبی سکل دے پیچھے چلا گا ایک کن نشانی ہے بولو تو سکول کی ہے یہ چلتا ہے کہ بھائی سائنس کے کتابیں پڑھیں بھائی سائنس یہ کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے سائنس وہ جی سور دے سور ذاکر نائک نے قرآن مروڑ دہا ہا دا ترجمہ چا کیتا ہے شتر مرغ کا تو مروڑ کے تے اپنے پیو کی سائنس دے پیچھے قرآن نو لے گیا ہے یہ کام کن ہے بولو مسلمان اقل نو چلائے گا قرآن دے پیچھے تو وہی دے پیچھے گل توجہ ہوں کبلا یہ تعلیم یہ یہ کچھ کچھ سکھا تعلیم سکول ساری سکول کی تعلیم ان کی ساری عمارت اسے تے قائم ہے کہ سائنس میں یار سائنس کے پیچھے بھائی مذہب کو چلاؤ جی سائنسدان آخر ادھر دیکھو سچے نے وہ مولوی جہے تے کو آئے تو انہیں آخیا یہ نہ آئے سچے نے انہوں کا جنازہ کھن لگا ساری ساری کتاب ساری ساری کتاب تنظیم المدارس لکھا کھڑا ہے دو ایڈیشن نے جناب عالی اس دے اس مطالعہ پاکستان دے صفحہ نمبر انٹھ اٹھتی نمبر سوال یہ مدرسے دین دین والے مدرسے تے گجرات والے بھی سڑکوں پر والے بھی تو سڑکوں والے بھی میں خلافے کھول چلنے کیونکہ چوکی چوکیدار میں ہر پاسوں سیٹی مارنی سڑکوں پرلے پڑے پاسوں ہی مارنی ہے سڑکوں نہیں مارنی کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا درد فکر ہو ترقی ترقی کرنے کے لیے کیا انداز فکر ہونا چاہیے بندے کا نمبر ایک مذہبی چار طرز فکر چار انداز فکر کا ذکر ہے بے فلسفیاتی یعنی دوسرا جیم نظریاتی تیسرا دال سائنسی چوتھا چار انداز فکر ہیں سر ہوں دستے پے آپ بھائی یہاں ترقی کہڑا ضروری اٹھتی نمبر سوال صفحہ نمبر دے اس اتنا اگے جواب دال تے دال سی سائنسی ٹھیک ہے کہ ترقی کے لیے کون سا انداز فکر ہونا چاہیے سائنسی تو آلہ حضرت فرمایا تو شریعت فرماوے سائنسی انداز فکر رکھنے والا نیچرک ہے کافر ہے مرتد ہے اور مگر والے کون بنے تو میں کون بنیا میں کافر یہاں مولبیا کا خدا رسول کا نہیں یہاں بےمانا کا میں پکا کافر ہاں ہاں جی وہ میں پوچھنا نیچری کا سبق اپنے مدرسے یہ مرخ نہیں رکھ رہا توجہ ہے کوئی نہ اور سنو یہ ہوئی نظریہ لوگ کی چل رہا ہے اور مسٹر جناح جی کا رکھ رہے ہو اس کا بھی یہی نظریہ تھا کیونکہ وہ نیچری سی لا مذہب تھی لا سی انگریزا تو سکھ کے آیا سی تو انہیں یہی سیکھنا تھی نا انگریز جنوب سکھا انہوں ولی بنا گے کہ ابلیس پڑھاوے پیر سیال تو بنے گا میرے علی لگپال کر کے کرنے واسطے ہاں جی مبلے کا یورپ صاحب جا رہا ہے میگا لگ رہا ہے میں کیا ہوا اترے بڑے میں لین چلے اتنے اگلے اتنے کافر کر چڑیا دین کی گل اتنے نہیں کر لیں ایمان دسو میں کفر کے خلاف بولنے واسطے آیا بیٹھا تھے کول کن بھی آ اچھا دین دی سچی گل کرنے واسطے گجرات کے ملا اجازت نہ دے دی تبلیغ کرنے بش آدھا آؤ وہ لانتی آپ کی ہو سی مینو ایک آدھا چشتی ادھر جانا ایمان لال گھر تر کے آیا میرے کو ایجنسی کا بندہ سی پہلو کہنے لگا بڑی چیر کی گل ہے پہلو کہنے لگا تقریر میری ہوئی سلامت پورا لاہور سلامت پورا دو گل بنا سن کے تو کہنے لگا حضرت صاحب آؤ میرے نال بیٹھو میں تمہیں چڈ آنا لے گیا جی چوک شالا مار باغ پہلو انہیں مینو وہ جناب مرغی کی یخنی یخنی پلائی پلا کے پھر آنڈے شانڈے کھوا کے ہوں میں اس لیے نواں نواں کی پتا بھی یہ آ گیا مسیح مینو چھ لگا صاحب اپنا بھی شناختی کارڈ دو میں کہا جی کیوں میں پہلے برا بناؤ اپنا میں کہا جی برا ہی ہیں سارے مسلمان برا ہی تھی کارڈ دو شناختی کارڈ میں کیوں تمہوں جپان سے لندن بھیجنا میرے اتنے برا رہتے ہیں وہ تمہوں اگوں جناب رسیو کر گے تو تھی جناب اتنے خطاب اتنے کرو ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے دل چ شروع کی غیرت ایک رکھی سی فکیر فکیر واسطے فکیر کی برکت نال میں انہوں آخیا میں گل سنا جی تھی گل کسی نال کردہ نا انہیں ساری رات بڈی نو ساؤن نہیں دینا یار یار لگ رہا بہترین جاوانی خاص تو والا ہوں گا اور آپ گھٹرائے نہیں میں چھ مہینے کے بعد آپ کو وہاں بلا لوں گا اور وہاں پر ننگے رہتے ہیں زیارتیں کریں گے اور جی میں کتے سڑکوں تو لگے ہوتے ہیں نا یہ عام سڑکوں سے انگریز جڑے ہوتے ہیں تو لگ لیا دیکھو گا ٹھیک ہے دیکھو میں گل سنو جی ہوتا تو انہیں ساری رات بہت مینو تو ہوں اتنے کروڑ روپیہ دے نا قبضہ قدرت جب چیز میرا گھر ویکو تو کچا تمہیں اتنے دسے گا کچھ چشتی جو سی آ ہے جٹ جایا جیچار کا کیا کچھ یہ کی ہونا نہ کوئی اصلا نہ کوئی ڈاما ڈراما نہ کوئی گل نہ کوئی بات کچھ ہے نہیں ہوں وہ جناب میں انہوں آخیا میں گل تھوڑا جی تین اتنے کروڑ روپیہ دے نا کروڑ روپیہ تو تینوں آخے چل کے لندن چ پیشاب کرا نہ نہ کروڑ دے کروڑ دے ٹھیک ہے کی گل ہے اچھا اچھا بس جتنے ٹھیک ہے ٹیکے ٹکے رہو اج تو سنن کی اخیر پکڑ دو میں بھی سناواں گا ان شاء اللہ ہاں سنا والا اس کام لبا جو نہیں کبھی ورنہ مایوس نہ ہو رائی بال آتا ہے بے روک نہیں یہ مارے ظالمہ رابط انہوں نے مرے پائے نہیں ہو جی لوک نہیں توجہ بولو میرا سباہ ملتا میں آخیا مینو اتنے کروڑ روپیہ ہونے دے تو تخ لندن کریا کر میں تیرے کروڑ سے ادھر پیشاب کر خدا دے دشمن میرے رسول اللہ دے دشمن بےزتی کرام جگہ جگہ نبی پاک سرکار دی قرآن رول ٹھڈے مارن امریکہ ٹھڈے نہیں مارن قرآن فٹاوے مسلمانوں دیا عزت لٹاوے جگہ جگہ تے اس کلانتی میں ویکن جا نگیا ملک میں ویسے تمہیں گل سمجھانا ایمان دسو سنگیو اگر کوئی بندہ پیشاب بیٹھا ہوئے پخانا پیشاب بیٹھ, بیٹھ رہا ہوئے کر رہا ہوئے ادھر منہ پھیر کے لنگنے یا ادھر جانے منہ کر کے جی ایک ننگا بیٹھا ہو اتوں منہ پھیر لیتا ہے جتنے سارے ننگے ہو گیا ہوں گل ہو رہی تھی تو میں پھر جواب دیتا میں آخیا اتنے قانون ہے کوئی اپنی دھی بہن ماں جنا تو نہیں روک سکتا جنہیں روکیا اندر دو سال قید دو سال قید تو ملا بڑے میں چلا نہیں انہیں روکنا تھوڑا ہاں تو سی وہ کوئی روکے اٹھے ہاں، وہ خدا دا بندہ ہوں تو اتنے قانون بن گیا حقوق مسلا بدکاری بل پاس ہو جائے گا کرایہ بولیے بولیاں کرایہ جی یہ قاضی کرایا ہے فجرو کرایا ہے نورانی کرایا ہے اے نہ کرایا ہے میں نے کہا کیوں میں کیا یہاں ووٹان اسمبلی جہے پاس چوکی ہو جائے گی وہی کام ہوے گا اسمبلی ادھر ہو کھلوتی ہوں ملا منہ ویکتے پے چلو ٹھیک ہے مڑا کی کریے ہونا ہوا جی بےغیرت نہ بنتے تو ووٹان کے پیچھے نہ چلتے سر نیچریاں بہت بڑی نشانی نیچری جمہوری شیطان ہوتے ہیں وہ آدھے جدھر بہتے اسمبلی دے ہو جان وہ آئین ہے ہاں اور اسلام کہتا ہے مسلمانوں کا آئین نہیں ہوتا مسلمانوں کا دور ہوتا ہے جب رب فرما جو دیتا میرا نبی جو تمہیں دے لو یہ مطلب ہے محبوب خدا جے کوئی قانون بنا دیتا سمجھو خدا بنایا اسلام دین یہ آئین نہیں آئین اور دین میں فرق ہے دین مسلمانوں کا ہوتا ہے آئین ہر کفر سے بغیرتی آ جاتی ہے دین کے اندر ماسا ملاوٹ نہیں ہو سکتی جو جتا جو رب سونے نے سمجھ نہیں جو لگی توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوں گل کیا کرنا اکلی ہاں اکلی اکلی جی اکل آکھے سائنس آکھے اویں چلو اوے قرآن حدیث دمانے کرو قائد آدم تکاری رو بیان آؤ جلد نمبر دوسری جلد نمبر دوسری بزم اقبال لاہور دی چھپی دو کلم روڈ لاہور سفا نمبر تین سو پنجی تا اس قوم دا جڑا بابا مشترکہ بابا اس قوم دا مشترکہ بابا ختری کا بھی بابا سکھان کا بھی بابا بھی بابا وہابیا کا بھی بابا بریلویا کا بھی بابا سارا سارا پیو میں ہاں یہ سارے پیو من کے کھڑے نے کیسی عجیب گل ہے دا پیو وہابیا کا بھی مرو بھابی ہو لڑ لڑ جی تو کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر مارو مارو آدھے بھابی سمجھ نہیں لگتی بھائی جی یہ مافی سی تو مارنے جی سی تو شیا مار مارا نہیں پہلے نہیں تو میرا تیرا نہیں کلا میرا ٹھیک ہے نہیں

سنو صداقت کو شعار بنانے اور اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں ہمیں قرآن کریم کی عقلی تعویل کو مشال راہ بنانا چاہیے اکلی اکلی تعویل اکلی تعویل اکلی تعویل ایک ہو قائد اعظم نے کیا کہا پروفیسر شریف بقا مکتبہ تعمیر انسانیت سمجھ آئی نہیں مٹی سوائی اسی اٹھ اٹھاسی جدو تمہیں سمجھ آ گئی دنیا بدل جانی ہاں ستر اٹھ بولو صداقت کی جستجو اور اپنے عقائد کی یار کے لیے ہمیں قرآن کی اقلی تعبیر سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کیونکہ یہود نسارا جب تورات انجیل بدلی سی نا وہ اپنے نبیاں دی نبیاں دے پیچھے چلن کے بجائے اپنی کتابوں دے پہلے ہونا اپنی عقل دے مطابق پھر انہیں کتاب بدلی اپنی بدل بدل کے رکھتے آئے ہیں اور تا کر کے تا صبر بھی آئے دن کہہ ہے قرآن حدیث اور اسلام کی نئی تشریح کی ضرورت ہے نئی اور تشریح تفسیر کی ضرورت ہے ہاں۔ جی نہ مرزائی بدنام نہ کرو نہ مرزائی کو سنتا اسے انہیں سویرے سوٹا لا کے جانے ہاں انہیں آخر سارے پاس رلایا کہ

قرآن حدیف کی اکلی تشریح کرنا نیچریا کم بڑا کف تمام اسلاف سے مت تمام دین بدل کے رکھ لینا اکلی تشریح کی ہے آخ ہے بھائی یہ جو ہے نا یہ جو سولہ سال کی لڑکی ہے نا سولہ سال کی یہ اگر کسی کے ساتھ جنا کرے خوشی میں کرے یا بغیر خوشی کے رضامندی کے ساتھ ہو یا بغیر رضامندی کے یہ جرمدار نہیں ہے ہماری اکڑ کہتی ہے ہوں حقوق نے سنا شجاعت وہ مناظر کرنے میں فرد میں مناظرہ کرنا میں ثابت کرنا کہ سارے گھر کی جی سولہ سال کی ہے وہ نہیں گزرے یار کما لیا میں ہاں، میں مناظرہ نہیں کر سکتا وہ میں گیا ہاں، کیونکہ میں یہ کہ جوگے ہے ہی نہیں کہ اصل ایڈے گلے بنیے یہ لانتی بنیے ایسا آخیے ساری سولہ سال کے جرمدار نہیں نہ نہ بھائی توبہ توبہ توبہ توبہ ہاں میں تو ایڈی غیرت والا بندہ وا کہ میں اپنے گھر دی سجی جائی دھی جی نہ بالڑی وہ نہ باہر آن لو جائز نہیں سمجھتا تو میں نہ اندر ہی رہے ہاں سڈے منے لائے سارے چکی ہے پروفیسر لکھی ہے انہیں ثابت کیا پوری دنیا کے سکول یہ کام کر رہے ہیں تو سب بڑا بڑا راجا اجلا پر جتا لے بیٹھے اتنے کئی بندے ہوتے جن سی بے راہ روی اور قوموں کا لوال کا لیم سردار بیٹھے لے تار صاحب بیٹھے لے جن میں بھی ہسپتال سکول دفتر کام ہوئی ہے دیکھ لیا پہ ہاں اور سکول والی اس واسطے چھتی لے اگلے ادھر زیادہ ہوتے ہیں انہیں آپ لکھا انہیں لکھا انہوں نے پوچھا جب گیا نا وہ سکول ہے پروفیسر پھر کتاب لکھا انہیں آ کے ادھر تا کر کے چوکھے بندے آتے ہیں ایک تو امیر دیا لڑکیاں ہوتی ہیں دوجا کوڑیاں ہوتی ہیں اس حد تک اجڑ گئی ہے قوم کی بندہ اتنے آ کے کئی بندے جڑے بازار بندے ہیں زانی وہ لبے ہی ہو اسی پاس نے ہاں بٹھایا تو چوک کے لا گیا چلو جی ہاں، میں آنا ہونا کہ کھوتی چھوٹ جا وہ کسی کی تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ لبو پانچ بندے ایک کھوتی نے لبن ڈرو ہوں لیکن افسوس ہے قوم ساری کتنے پڑ گئی ہے تو نیچری چولہے لانتی سکولی سکول نے یہاں کتنے اپنا دیتا ہے کہ تھوڑے دھیم بھیڑ کی فکر کوئی نہیں آپ چڑھ کے وہ ماحول لانتی پہ جانا ہے کہ اج جانور نہیں بچتے منڈے نہیں بچتے کتنے دیا پہ خیر میاں صاحب آ رہے کھڑی گل کر گیا اس حوالے میں کردہ بھی ہونا کر سکا آر فرماندار دے گئے ملے بولو سبحان اللہ گل کی بداوا میں بداوا کی ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا اللہ دے اللہ دے فقیر فرمایا کہ کتے دا سنگ بے بغیرت نال چنگا ہوتا ہے کیوں فرمایا ادھر دیکھو یارو کوئی بندہ تے راکھی دا کتا رکھ کے دیکھے راکھی دا کتا رکھ کے دیکھے دے گھر دے اندر خدا نہ کرے کوئی چور تے ڈاکو والا ہوئے تو ان کی کھوتی میں جا کے کھوتی کھلوتی رسے نو ہاتھ چپے کھوتی درسے نو ہاتھ چپے پھر ویکو کتا کی کرتا تا دل کی آتا کتا کی کرتی ایمان وہ جی نہ بھی بچارا پالن جوگا ہو سی نا تو جان تو مار دس کہ میں نمک کھا تو میں حلال تو کرا میرے سائی کی کھوتی نو ہاتھ پاوے تو پاوے کیوں ہوں ایمان دسو کتا این غیرت رکھے کہ سائی کھوتی دے رسے نو غیر بندے کا ہاتھ نہ لگن دے تو بغیرت کی بلا ہوں وہ ماں بہن جا جہاں مرضی ہاتھ لاوے دفتر لے جائے جدھر مرضی لے وہ بیٹھا ویکن رہے تو پھر اندر واقعی کتا چنگا نہ ہوا توجہ نہیں فرمائی نے میں آنا ہونا کسے پوچھا دلیا تو دلو تمہیں کدی غصہ بھی آتا ہے انہیں آخر بڑا آتا ہے میں آخر کدو آتا ہے کہنے لگے جدو کوئی غیرت کی گل کرتا نا اس لیے آسان لنگ جائیے بچوں گل کی ہوں یہ ماحول بن گیا کہ جی کوئی غیرت کی گل کرے ہاں سارے قانون اٹھ پہ ساریا فوجا اٹھ پہ پڑو یہ اندر کرو یہ سانو بغیر سمجھا ہاں یہ سانو بغیر سمجھا کہ ساری عزت کی بچاؤ کی گل کی گلوزا نہیں پردے کراؤ تو گھر بٹھاؤ تو پردے کراؤ تو گھر بٹھاؤ ہاں بابا ہو سکتا باد گسا لگ رہا ہو کوئی ویڈی گل نہیں ایڈی ویسا مسئلہ مطلب تو آدھے مولوی تبھی لب جائے نا سان ہاں۔ پھر تین پوچھا گے تو عزت لٹن والے کبھی لبے ہی نہیں جب بچاؤ کی گل کر لبنا بار فون تیل سر زبان کھچ دینی ہے تم بولنا نا میں پھر تیلوں کے منہ کہہ چڑنا کہ دلے زبان کھچن جگہ ہوں ہی نہیں <laughs> بڑا بڑا اشارہ مارے آئی سنانا صحیح جی نیچریاں کی نشانیاں سنو اسلاف امت کی توہین کرنا آخر گے نیچری سکت پہلے جو جانور سن ڈنگر سن ویشی سن لوگ نہ تمیز سی نہ تہذیب سی نہ گل نہ کوئی بات سمجھ لو لانتی نچری پر جڑا حسن مسلمان ہو اپنے بزرگوں کی تعظیم کرے گا ایڈے لانتی نے تھڈو وہ کتنے انگلش والی کٹی طرح آ دیکھو ایڈے لانتی نے تھڈو نوز بلا من ذالک آندے نے پہلا بندہ جڑا سی وہ ہائی لنگور سی تو باقی ساری نسل اگوں لنگور دی سکول دا سبق جیا ویکھو آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان جی نیچری نیچری نیچری نیچری سکول نیچری وہ پٹھی وکھائی جانا میں کی لکھا ہے انگلش میڈیم سکولوں کے پورے ملک کی کتاب ہے مولبیا کی بھی تو سارے کی مشترکہ نیچری جو ہے ہاں پہلا سبق ہے دنیا ابتدا میں پہلا انسان نعوذ باللہ من ذالک اے ویکو لنگور پورا لنگور شک یہ آخر لنگور سی یہ لنگور سیدھا ہوا ہے شکل چیا اتوں ایر شکل چان کے تو انسان حضرت آدم تے ماہوا بنے نے اگلی نسل وہ لنگور جانوروں کی نسل ہے تے پورا انسان جی بنیا ہے تو ہوں آن کے انگریز بنے نے اور یہ ہوئی مضمون ایویں دا میری کتاب چوتھی دی چوتھی دی اردو جی آڈا گجراتی آ پیجا کپی نہیں خسرے خسرے پاپیاں ہے یہ کہ ایسا جو مرضی کفر لانت ملیں گے سارے ملا تلے بن کے سارے اگے مار کے ساڈے یار مل کے ختم ہے میں دلہ ملا نہیں میں مستفا دین کی خیر رکھنا میں سلوٹ نہیں مار سکتا تعلیم نہیں کر سکتا مجھے رب تو سیکھ دے میں لڑکیاں کبھی اپنا پیشہ پہ امرا یہ میں اپنے درد لانڈا نہیں رکھ سکتا لوٹیا کا لوٹیا کا میں اپنی ماں پہلے مشاور میں لوگوں کی بچا تو ملا آخ دیوانا ملا پر ہوں کی کرا میں میں کی کرا بندے رہ کو نہیں رہ چوئے گئے سچ کہہ گیا پیر والے شاہ تیر بندے مرے ہوئے تھے بولو زخمی کنے ہونے یہ میلہ جڑا ہوا کفر دا یہ حکومت گورنمنٹ نے اپنی سرپرستی کرایا یا نہیں بولو اچھا جہد سینکڑے بندے مرن پہلے حرام دی موت مرن کے حرام موت مارن والے کتے نہ کوئی دین تو مریا نہ کوئی تو مریا نہ کوئی عزت تو مریا مر گیا مرا مراوے حکومت اپنی سرپرستی تو مولوی دے دین دا جلسہ نہ ہو سکتا ہے یہاں قتل ہو جائے بلے بلے بجو دے پترو بلے بلے بلے بلے اور مردہ قوم جی جلسے جلسے بالکل بند ہے کیوں جی وہ جی چیچا وتری میں بم پھٹ گیا ہے جا سکھر نو پونکے جی، چیچا وتری میں بم پھٹ گیا تو بچاری کون مری جو پی ڈبل سوار پر پابندی ہے کیوں جی موٹر سائیکل پر جو ہے نا وہ دعا سوار بیٹھے تھے بم پھٹ گیا بندے مار کر چلے گئے لہٰذا ڈبل سوار پر پابندی بالکل آج کے بعد ڈبل سوار نہیں ہو سکتا بس کے جا کون بیچاری کھلوتی ہے لبا کا آخر ہاں جی یہ صرف ایک سکھایا گیا ہے جی سر جی سر یہ نہیں ویکنا لانتی کی آخی جانا ہے کی قانون بنائی جانا ہے یعنی جوگی تو ہوئی کیونکہ وہ قوم بولتی جی زندہ ہو جی آپ زندہ ہے وہ نہیں اس واسطے اصل بولنے والی زحمت تکلیف کرتے سی گل ہوں میں پوچھنا موٹر سائیکل دوتے موٹر سائیکل دوتے دو بندے بہ کے تو بم مار جان یا قتل کر جان تو ڈبل سوار موٹر تے موٹر سائیکل تے نہیں بہ سکتے چیچے بتری جڑا ہوں بم مر پٹیا نا وہ سائیکل تو پٹیا سی اخبار فوٹو میرے کو پی <laughs> لہذا ڈبل سواری سائیکل پر نہیں اچھا کار بمبٹے کہ نہیں لہذا ڈبل سوار کار میں نہیں بیٹھ سکتا ہو سکتا ہے دوسرا بم چلا دے بسان بھی بم فٹے کہ نہیں لہذا دوسرا سوار بس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوئے تو یہودی نے یہودی سکول والے یہاں لڑکیا کر لڑ سکولی تو انہیں کی پتا کی ہے ریل بم پھٹتے ہیں صرف ایک سوال ڈرائیور گھر بیٹھا ہوئے ریل کراچی جا رہی ہے دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اچھا جہاز اچھی کن کار پھٹے ہو جنرل جاؤ تک کہ اڈیا جی جہاز جہاز ایک سوار اچھا بازار اچھی ہی پھٹ پہ بازار میں صرف ایک آدمی اچھا کئی نے گھر میں چیز پھٹنے گھر میں ایک آدمی لو آ سکول دیتا ہے تو آ نیچریاں دیتا ہے تو آ کرو فیصلہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا اکل ہے مولوی کیا ہے پروفیسر صاحب خسرا صاحب اکل والے ہیں خسرے صاحب کے پاس بہت اکل ہے بلے بلے بلے بلے کلائی میں سارے کٹھے کر میں موتر موتر والے لیا مجھے تین تو جان جاتی ہے نا کے فلن لال چیز کھلو رہے تو چٹ تو بعد یہاں کی جان جان والی ہو جاتی ہے ہاں اتنے وہ تو کھلوتے تو میں آسان تمہیں پتا ہے اتنے بڑے قانون میں کیا چپ کر یہ دس مینو اگر گی شیشے کالے ہو چلان ہے ہاں جی کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے میں کیا ٹھیک اسلام آباد نہیں جنوب میں کفرآباد آنا جان کفرباد اٹھ مسیطا گرا چڑیا نا اتنے جی ہالے پتا نہیں گرنی ہے تو داری بندہ اتنے داخل نہیں ہوتا جی تو ملا تبلیغ کرنے چلے کدھر ہے لندن میں ہائے بلے بلے بلے ملا کی جمپ تو سدکے چھار جو مار گئے لندن تو پیشہ تھلے پیر ٹکنے ہی نہیں خیر وہ سرکار ہوں میں کہو یہ دس یہ کالے شیشے ہو من چلا جی چلا کیوں ہو سر اندر کیا میں کہ اچھا میں کہ یہ دسو سی دیا گڈیاں بند اندروں ہوں نے یہ ایڈے ایڈے موٹے پردے واسطے یہ ہے کہ وہ پردے دن کلار کے رکھ ہٹا کے رکھ وہ تو سمجھ رات نو نو کر لیں دن وہ میں کہ لانتی وہ جہ جہ لانتی تے قانون تو وہ جہ لانتی تے پڑھاو والے وہ میں تمہیں پوچھنا شیشے سے پردہ کاغذ کالا لگا ہوئے تو بری گیا وہ بیٹے چلانے تے کپڑے ایڈے ایڈے موٹے ٹنگی کھڑے نے روزانہ اتوں تمہیں دس پہ سیدھی گل کرو اصل لٹنا کٹنا بہانا لاؤنا وہ سیاح آدھے نے جب کٹنا ہوگا نا بڈی نہیں آٹا گنڈی گنڈی بیٹھی ہے مرے یہ لانتی قانون نے جب لٹنا ہوا میں مانا کہڑی گل نہ کہ تا تھی گی جی وہ پچہتر پہ جا رہی سی آبادی میں ستر ہونا چاہیے ہاں جی پچہتر پانچ اتنے ہاں جی پانچ اتنے رفتار ہو سکتا ہے کوئی مر جائے میں کہ برات ہو سکتا ہے کوئی مرد ہے ہاں میں کیا جناب اتنے تو ہو سکتا ہے کوئی مر جائے تو سسا تو بما کے تھلے انگریز نے بلا کے سانو مرائی آدھے جی تو ہاتھوں مرائی آدھے جی اتنے تو ہو سکتا ہے مر جائے اتنے تو روزانہ قاتل آ میں کیا لا یہ بہت درد ہے تینوں ہو سکتا ہے مر جائے اتے آپ کھڑے مروے جی مروا رہے ہیں مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاتھوں کے نہیں ہاں، جڑے سور کافر کے ہاتھوں مرا یہ آدھے گی دے کے مرے بلے بلے بلے اچھا اچھا آدر اچھا، صاحب کہتے ہیں گولی واسطے بچا اتوں بچے نہیں گولی واسطے نہیں بچا کتا ہوتا کتا کتے دیکھو جانور مریا ہوگا تو کتا اتنے پہرا دینا اسے کیوں بھائی تاکہ ہور نہ کھا جائے تو دیکھو جتھے جانور مریا پیا اسی کتا تگڑا کتا دوسرے نے بھی نہیں آنے وہ بچارے پیچھا ہٹ کے بہن گے تگڑا کتا اتنے بیٹھ کے کیوں کہ دینا ہے آپ کھانا صرف کھان کا چکر اس قوم میں کے کھاؤ تو لٹو بچاری کما کے کھوان دی استاد ہے لٹیچر مریچر عزت برباد دی اپنی استاد لیا لائے سجنا استعمال جیسے نہیں ہوں کی بچا ہے ہاں۔ توجہ ہے کوئی نہ وہ وا سا پیا دیکھ لو ہماری آبادی وہی مضمون وہی جڑا انگلش چدر آیا کھڑا ان کا مضمون اتے اتے سارے چپ نے وہ لنگور دے پتر نبیا پڑھاو نبیا وہ جب آخر پہلا انسان لنگور تھا تو سارے نبی رسول لنگورا کی نسل بنے سارے انسان لنگور کی نسل بنے اتنے کازی آ میری بیٹی جو ہے نا وہ لندن میں جا رہی پڑھنا بھی ماشاء اللہ لیا فضلو بھی سارے اتنے بھی اتنے بھی سکول یہودیت ہر یہ ہوئی کتابیں ہوں ایمان دسو ویکو ہاں کھا نا لکھا ہے اتنے کہ نا لکھا کھڑا ہے نہ ویکو ہاں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب یہ سارا کچھ اور بچ لکھا وہ کھڑا ہے کہ نبی رسول سارے اے اے کچھ جدو آخنا ہے کہ پہلے لوگ وحشی جانور سن کہ نبی لوگ نبی رسول آ گئے ہوں انسان اور اگے بنا کے وکھایا لانتی فوٹو اے ویکو اے ویکو فوٹو کھڑی ہے وہی فوٹو جی میں وکھائی اے انسان بنیا کھڑا ہے انگریز ڈاکٹر بنیا کھڑا ہے انسان بن گیا ہے پہلو واشی سن ہاں سن دے جاؤ سیاست سے دین کو علیحدہ رکھنا نیچریوں کی نشانی ہے وہ آخر گے سیاست وکری ہے ہماری سیاست ہے یہ ہماری حکومت ہے یہ ہمارے دین علیحدہ بھائی بول گیا غیر سیاسی جڑے غیر سیاسی آخر نیچری کی ہو گے یورپی تہذیب و معاشرت کو اسلامی تہذیب سے برتر سمجھنا اور اسے مسلمانوں میں پھیلانے کی رغبت رکھنا یہی سرسور کا نظریہ تھا اس کے تابے دار بھی یہی کرتے ہیں انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم کو عربی زبان اور اسلامی تعلیم پر فوقیت دینا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت آ جا میرے ماما توجہ ہے بولو چا سبحان اللہ آلو صحیح میرے امام اہل سنت کو سوال گیا القاہران القا النجاشرہ اب دیکھو فتح جلد نمبر پندرہ پندرہ صفحہ نمبر ایک سو تین پورا رسالہ شروع کیا ہوتا ہے الدلائل القاہرہ الکا فرت ان آپ کے کولو سوال کیتا گیا کیا فرماتے علماء دین پرور وفقا نام ور اس سوال میں کہ اس ملک کے کاٹیاوار میں ایک مجلس بنام کاٹیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس آنی کاٹیاوار کے مسلمانوں کی تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے جن کے محرک مختار متر متعلقین علی گڑھ ہیں علی گڑھ کالج ہیں دو اکتوبر انیس سو سولہ کو جونا گڑھ کاٹیا وار مقام پر واجن کا صدر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج و سیکٹری منش غلام محمد برستر ایک لاکھ کاٹیا واری ایجنٹ علی گڑھ کالج و مؤید آل انڈیا محمد نوز بلّہ احمد ذالک ایجوکیشن کانفرنس وائے مولی سلمان فلوار بھی جانے جانا مدلا وصولا قرار پائے اندر سنیا نو شریک ہونا جائز ہے اس نیچری مجلس میں سنو جی اندر بریلوی بھی سن سارے امام اہل سنت نے جواب لکھیا میرے امام نے لکھیا ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام اور بد مضبوط میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا اتنے ایک سو سفے سطح آخری حوالہ میرا سنو توجہ ہے ایک سو پینتیس سفا پندرہ جیل امپور تصدیقات علماء رام پور اس رسالے آلہ رد رسالے دے پورے ہندوستان دے ضلع دے بڑے بڑے مشہور دے علماء دے تصدیقات نے یہ پیر مہرے ساری تصدیق تاجدار گولڑا جی دیکھ لو ملعون نیچریوں نے خشنوتی نسارا کے لیے حبے جاہ میں گرفتار ہو کر انگریزی تعلیم کا جال پھیلا رکھا ہے اسے دوستی کرنا اور ان کی حکومت سے متفق رہنا نیچریوں کی نشانی اور سر کا یہی کام تھا اور اس کے متبین کا یہی کام ہے جمہوریت پسند ہونا حقوق نسواں یا آزادی نسواں کا نعرہ مارنا حقوق انسانی کے تحفظ اور تمام انسانوں اور ہر فرقے اور ہر مذہب کے احترام کی دعوت دینا سر سرفور یہ دعوت دینا ہوں سی تب دیکھو ہوں یہ دعوت ہے مولوی پچھاڑو آپ اپنے مولوی پچھاڑو ہر طرح کے بچار بیٹھے ہونے نے پہلا جدی جی بریلوی داتا دربار دا خطیب تھلے اندر قاضی تجوید الدین دا جوائی اگے نیاز نقوی شیعہ اگے عبد الخبیر آزاد اے اہل حدوث ہاں جی شفیق مدنی اہل حدیث جن آدھے مقلد ہاں جی یہ سارے رل کے آج اے بیٹھا جی جنرل ریاض کی طرف منسوب ہونے والا بیٹا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 کتاب لکھن کی اجازت نہیں اور میں پوچھنا یہ دسو بھی کافران کے خلاف تو باطل کے خلاف سب تو ویڈی بولن والی کتاب کیڑی قرآن کون قرآن سب کہہ جا ملا تل بسل حق کا بل باطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ قرآن اور نہ لے لے کے قرآن کافران کافر آدھا نہ لے لے کے آخلے کتاب یہود نسارا دا نام قرآن لیا کہ نہیں ہوئے ان لانتیاں طے کیتا ہے کہ اب کسی مذہب کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں کتاباں کڈو بدلو جتھے ہے اتوں کٹ دو چپ کر کے چھپاؤ بازار چون کتاباں نہیں لگتی تاکہ حق باطل ایک ہو جاوے کفر ایمان ایک ہو جاوے یہ سارا وہ نیچری سر سوا والا خنزیر والا کام کوئی فرق نہ رہے کفر دا تے ایمان دا کوئی فرق نہ رہے حق تے باطل دا سب ایک ہو جان گند تے گند بے ایمان تے جہنم بھرن اے نیچریاں دا مذہب سی تو اس نیچریاں دے مذہب دی ترویج ہون سکول دے ذریعے حکومت پہ کر دیے تو عام ہوئی کھڑیے سب ایک ہو جاؤ اے ویکھو اے ویکھو اگلے دن جلسہ ہوا ضلع ساہیوال شہر کے اندر جان لو والا کون سی رائے حسن نواز اتوں کا ضلع دن حکومت کی طرفوں اتے مہمان خصوصی کون سی سید سفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات یہ بھی سر سید کے سید ہونا ہے دس فروری بروز ہفتہ دو بجے اتو ہوا ہے کار محفل کہڑے کہڑے سن غیر مقلد جڑے اہل حدیث آپ کو دن انہوں کا سی اللہ شاہ بخاری جان دو سو سی والد ہے اللہ شاہ بخاری سی والدہ سی والد اتنے ہونا اتنے ہو رہے وہ بھی بڑا تگڑا ہونا کا ہاں جی آیا تو بڑا تگڑا بریلویاں کا اتوں کا مفتی ولایت اقبال وہ مفتی سجینا بریلویاں کا پیر ابراہیم سیال بھی یہ بھی بریلیاں آتا یہ ہوں پتا نہیں ہیر سیال تو مہر لوائی سو یا پیر سیال تو چوڑیا کا ڈاکٹر مائیکل کون اچھا تو کتری بھی نائلا جے دیال نائلا رن نے یہ سارے شریک ہوئے نے تو جلسے کا نام کی رکھا سی عقیدیاں دی سانس تے کل پاکستان واہ واہ واہ رلو رلو تنظیم رلو تنویم رلوڈیا کیا مطلب ہندو سکھان سکھانیاں مجوسیاں شاردین کی سانج ہے کیوں بھائی تا عقیدہ تو کافر کا سانج ہے سکھان کا یوزیاں کا شہیا کا اقیدہ سانجا ہے جہاں سانجا سمجھے اچھا ایک برالر ملنا سانجے کھڑے ہیں وہ سننی نے تو میں میرا جلسہ آج تو بعد گجراتی ہو گجراتی ہو تو حق بنتا ہے آج تو بعد جلسہ میں ہوگی میں کشمیر پہ آنا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو اج تو بعد جلسہ تو نہیں ہو گئے تھے یار تو سر اللہ ہوئے میں تو ایڈا ظلم کیتی جانا میں آنا کہ عقیدہ سانجا رکھنے والا کافر ہوں تو ملا میرے نہیں نہیں آشک ہوں وہ سننی نے تو میں میرا جلسہ اج تو بعد گجراتی ہو گجراتی ہو تو حق بنتا ہے اج تو بعد جلسہ میں ہوتے میں کشمیر پہ ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو اج تو بعد جلسہ تو نہیں ہونے دو گے یار تسا اللہ دے بندے میں تو ایڈا ظلم کیتی جانا میں آنا کہ کافر عقیدہ سانجا رکھنے والا کافر ہوں تو ملا آدھے نہیں نہیں عاشق ہوں ہے حکومت تیری تو تو تعلیم تیری آئی ہے عقیدے سب سب نال سانجے نیچری بھی تو ہوں دسو آپ جب سویرے بال گلنے ہاں اسے واسطے پتر سانجا بن کے آ سانجا یہ میں دی کی واسطے لب لب کے تمہیں ہیرے موتی آدھے نا مرن تو پہلو مر کے تو سنا ہاں، مرن تو پہلو مر کے سنا لگتا دسو جی زبان میں کھولی بیٹھا ہاں، ایڈی زبان کھولنا کوئی سوکھا ہے ہاں تو سارے پہ سمجھو یار بس چسکا لینا ہے تو لینا ہے ساری جان دی بازی لگی کھڑی ہے صرف تیرے ایمان کو بچاؤ دکھا قسم و ذات دی جد قبضہ قدرت میری جان ہے میں لڑن جوگا نہیں نہ میں کسی نے کچھ میں صرف زبان کھول سکنا زبان کھول کے میں پہرا دینا پھرنا ہاں, ہاں۔ میں ہو سکتا جی ہالے بھی قدر نہ پاؤ تھے ترگا بعد وقت کہڑا ہو سی میری قدر پا کا یہ مقصد ہے کہ جو آنا پیا یہ عمل تو کر لو میرا ہاتھ نہ چومو مینو ہاتھ ملاؤ ہی نہ میں اٹھن لگا سب پر ہو جاؤ گالا کٹی جاؤ مینو میں قسم خدا دی کر کے آنا جی برا مناوا تو پھر آخیا اگلی بار ہوں تو گالا کٹ کے اگلی بار پھر بلاؤ اور جی جے پہلو سنیا سی وہ بھی سننا ہے جی میں تو میں کا کتا ہی نہیں یہ کوئی ہو ہوشن جا ہاتھ چماو واسطے تین لا میں تینوں اپنے نال نہیں لا میں تینوں مستفا دین لاؤنا میں کس پہنا دعا کرو سدکا مدینے دے تاجدار دا رب العالمین جو پیر یہ کہتا ہو جب میں مر جاؤں تو ناچنا اور ڈھول بجانا اس کے بارے میں بتائیں وہ واقعی پیر ہے مراسیاں کا جی وہ مراسیاں کا پیر ہے مراسیاں چاہیے کہ ان کی قبر تو ایویں کریں جو شخص جوا کھیلتا ہے جوا کرواتا ہے یعنی جو کاڈا چلا اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے اسلام کیا حکم دیتا ہے میرا ایک موضوع پہلے میں کافی اس اندر بیان کر چکے ہیں کہ میرے شراب سے جوئے پورا موضوع ایک ملایا ہے وہ بار پہ وہ سن سکتے جی عورتوں کی عادتیں حکومت پولیس کی خدمت دہشتی دروازے کی حقیقت انگریزی تعلیم اور امام شاہب کی نظر میں کافروں کی تعداد کافر بنا دیتی ہے اس طرح دیگر موضوعات میرے باہر پہ ہیں باقی اتوں سنو تے حاصل چکرو اللہ رب العالمین عمل میچ کھیڈنا وہ بھی نیچریاں کام ہے اچھا اچھا اچھا ہاں وہ میں فتوا سنا دینا تمہوں یہ تتاوا بریلی شریف ہے تو ڈردے جانو گل آئی گئی ہے سامنے فتح بریلی شریف ہے سامنے میرے ہاتھ چ ایک جلد مج جی مکتبہ آلہ حضرت لاہور والے چھاپیا ہے اس دے صفحہ نمبر تین سو نبے دے لکھا ہے جڑا امام کسے ٹی وی والے گھر جا کے ہے ٹی وی لگا رہتا ہے تو وہ جا کے بٹھ جا روکتا نہیں شریک ہوا رہتا ہے فرمایا ایسے بند ایسا امام فاسک فاجرے بنانا گناہ ہے اس کی ابتدا نماز پڑھنا بعد ہے جو پڑھ ہو دوبارہ پڑھو نماز ہاں؟ بھی تو قبول ہوئی پہ نا بول پائے سفر خدا کے بندے میں فتوا شرح کا سنائی جانا انہوں نے آخو توڑا میرے وہ امام بے گلت بن ہے تو اندر پیچھے نماز جائے جاؤ کو نہیں گنا ہے پڑھنا تو جنہیں اپنے گھر چوڑے انہیں کی منسی بلکہ سفا نمبر ایک سو چر لکھا ہے جس محفل دے اندر جس محفل دے اندر فلم بنے ٹی وی مووی بنے اس فلم محفل جانا حرام مسلمان نو شریک ہونا حرام اگر جا کے روک سکتا ہے تو جے جی نہیں روک سکتا تو آپ نکل جاوے اسے شریک نہ ہوئے صفحہ نمبر ایک سو ہوں چنے جو کہڑا امام بن سکتا ہے ہاں واقعی جب چھاٹی کرن گے نا تو ہوں امام تھوڑے بچن گے تو جہے بچن گے وہ جہے بچن گے نا وہ آخر گے ٹھیک ہے چشتی ہاں شالا رہے تو جہے نہیں نہ بچن گے انہیں آخر ایکو پھیرا پیا ہی شالا جانا مر جائے ساری روزی تو لت دیتی ہے میں انہیں امام مان بھائی وہ لانتی روزی جی کھانے ہو تو حلال تو کر کے کھاؤ حلال کر کے اس سمت میں دس چڑیا کرو کوئی ہر نہیں پہ ٹھیک ہے کسے فقیر نے روبائی لکھی ہے فرمائش کا کردہ یہ انج یہ انج اس وقت میں وزیر مشیر خنزیر سارا یہ روبائی لپیٹ لے گئی ہاں فقیر آخیا ہے آخر ہے پھول گلاب نظر دن اکا نے فل گلاب نظر دن دریاوا کے پانی شراب نظر دن جب پیسہ آم ہو گئے یہ گلے بلے نواب لگتے ہیں یار میرا اشارہ نہیں سمجھے اکا کے فل گلاب لگ د ش دریا پانی شراب نظر دن کا پیسہ آم ہو دلے بلے نواب لگ ہاں۔ تمیز جو نہ رہی امام صاحب کی داڑھی ہے سنت کے مطابق تھی اب اس نے چھوٹی کروا دیا کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے امام ترقی چڑھا لگا انہیں کوئی حل نہ چھوڑو اتر نہ چھوڑو امام ترقی چڑھا لگا ہاں اتوں ہی کام شروع ہونا ہے ہو سکتا ہے امام پھٹ جائے تو کپڑے لا دو نہ چھڑو نہ چھڑو میں شوگر کا مریض ہوں شوگر کا مریض ہاں، ہوں تو خیر ہوئی پی تو سویرے جمع ہے پتر سویرے جمع یار میرا منہ سکیا پہ دیکھو تو صاحب پیر باؤ فرماندہ مینو ہدایت دے میرا رب مینو ہدایت دے نفس دے شیطان دے شر تو بچاوے ضرور تکبر تو بچاوے انہ لانتی کافرا فرونا دے ظلم تو بچاوے اپنی رحمت دی پناہ دے جو یہ کام لے کے چلے ہیں حضور سرکار دی امت نو اے سونا نبی بننے لاوے اس کام نو بننے لاوے اور حضور سرکار دی امت دنیا کفر دے اوے سار جاوے جیویں صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم ورگے مجاہد چھا گئے سن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا کل سنگی